بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول کریم وعلی آلہ و صحابی کل گفتگو شروع ہوئی تھی علم اسناد پر اور اسناد سے متعلق مسائل پر علم اسناد کی ضرورت کیوں پیش آئی اس پر مختصر گفتگو کل ہوئی تھی اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ خود قرآن مجید اور سنت رسول کی روح سے یہ بات ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب کی جائے وہ ہر اعتبار سے قطعی اور یقینی ہو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو اور ہر مسلمان جو تا قیام قیامت روئے زمین پر آئے گا اس کو پورے اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات اس کے لیے فرمائی ہے کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے کن چیزوں پر ایمان لانا اس کے لیے ناگزیر ہے اور کن چیزوں کے بارے میں اس کو آزادی دی گئی ہے اس میں بنیاد تو قرآن مجید کی دو آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی خبر یا کوئی اطلاع تم تک پہنچے تو اس کی تحقیق کرو ازاز فاسق امنبی الفتب جب کوئی شخص فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو اس لیے کہ اگر بغیر تحقیق کے اس خبر کو قبول کر لو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم کو کارروائی کر گزرو جس کے خلاف کارروائی کرنے میں تم حق بجانب نہ ہو اگرچہ براہ راست اس آیت مبارکہ کا تعلق روایت حدیث سے نہیں ہے لیکن اس سے یہ اصول ضرور نکلتا ہے کہ ہر خبر کی تحقیق اور تصدیق کر لینی چاہیے جب دنیاوی معاملات میں خبر کی تحقیق کی یہ اہمیت ہے تو پھر وہ خبر جو رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے فعل قول یا تقریر کے بارے میں دی گئی ہو اس کی اہمیت چونکہ بہت زیادہ ہے اس لیے اس کی تحقیق کرنا اور پہلے سے اس بات کو یقینی بنا لینا کہ یہ حضور ہی کا ارشاد ہے انتہائی ناگزیر ہو جاتا ہے ایک اور جگہ قرآن پاک میں آیا ہے سورہ ممتحنہ میں آیا ہے ممتحنہ کا نام بھی اسی لیے ممتحنہ ہے کہ اعزاز کم المنات مہاجرات ان جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں یہ سلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب بڑی تعداد میں مکہ مکرمہ سے خواتین نے ہجرت کر کے مدینہ آنا شروع کیا اور ہر آنے والی خاتون نے یہ کہا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے لہذا اس کو مدینہ منورہ میں شہریت دے دی جائے اور مدینہ منورہ میں بسنے کی اجازت فرمائی جائے اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہر آنے والی خاتون کے اس دعوے کو قبول کر لیا جائے یا اس کی تصدیق کی جائے ایک اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لیے کہ آنے والی خاتون یہ بیان کر رہی تھی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حالت اسلام میں جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہو گئی گویا ایک صحابیہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اس کے باوجود فم تہین کا حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لو آزمائش کر کے یہ دیکھو کہ انہوں نے واقعی اسلام قبول کیا ہے کہ نہیں کیا اس سے بجا طور پر یہ سبق نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ صحابی ہے تو اس دعوے کی تصدیق کر لینی چاہیے اگر کسی شک و شبے کا امکان ہو کل میں نے بابا رتن ہندی کی مثال دی تھی جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کی عمر چھ سو سال ہے اور اس نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اہل علم نے اس کی تحقیق کی اور تحقیق کر کے ثابت کیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے اور بابا رتن کے بارے میں تمام کمزور روایات اور تمام اوہام و خرافات کی واضح طور پر تردید کر دی قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے اسناد اور اسناد کی تحقیق کا اصول ملتا ہے پھر مزید برآں حدیث میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس کا کئی بار حوالہ دیا جا چکا ہے کفا بالمری کس بن یا کزبن بن حد سا ما لما سمعا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنے اس کو آگے بیان کر دے اس میں بھی اس بات کی تلقین ملتی ہے کہ جب کوئی بات سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرو اور اگر سچی ثابت ہو تو پھر آگے بیان کرو ورنہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان نہ کرو جب عام باتوں کے بارے میں یہ حکم ہے تو پھر روایت حدیث تو انتہائی اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے اس میں تحقیق کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا جائے گا لازمن دیا جائے گا اور یقینی طور پر تحقیق کرنا ناگزیر ہوگا جب تک معاملہ صحابہ کرام کا صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہا تو اس کی تحقیق کی جاتی تھی لیکن بعض اوقات صاحب کرام اس کو نظر انداز بھی کر دیا کرتے تھے نظر انداز وہاں کر دیا کرتے تھے جہاں سو فیصد یقینی ہوا کرتا تھا کہ صحابی رسول جو بات بیان کر رہے ہیں وہ یقیناً اپنے قطعی علم اور یقین اور مشاہدے کی بنیاد پر کر رہے ہیں اس میں کسی بھول چوک کا امکان نہیں ہے نوز باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانے کا تو امکان نہیں تھا لیکن بھول چوک کا امکان یا کسی چیز کو کسی اور سیاق و سباق میں سمجھ لینے کا امکان موجود تھا چنانچہ حضرت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں تمام اہل علم نے تصدیق کی ہے کہ وہ سب سے پہلی شخصیت ہے جنہوں نے سندوں کے اور راوی کے بارے میں تحقیق کرنے کی کوشش کی ظاہر ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا وہ تو سارا صحابہ کا زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کوئی دو سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اس لیے جو لوگ ان سے احادیث بیان کر رہے تھے وہ تو سارے کے سارے صحابہ ہی تھے لیکن اس کے باوجود جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی تصدیق کی اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس بات کو لوگوں کے ذہن نشین کر دیں کہ کوئی چیز رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ذات سے غلط منسوب نہ ہو سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک صحابی نے ایک حدیث بیان کی لیکن انہوں نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا صحابی سے کہا کہ اس کی مزید سند اور ثبوت پیش کریں مزید سند اور ثبوت پیش کرنے کے بعد ہی اس کو قبول کیا چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں خاتون نے حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہے جو میرا پوتا یا پوتی تھی بقیہ کوئی رشتے دار جو ہیں وہ یہ ہیں میرا حصہ اس میں کتنا ہے جتنا میرا حصہ بنتا ہو آپ اس کی میرا سے مجھے دلا دیں انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے معلوم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کا حصہ کتنا رکھا تھا اس پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں اور عقل و فہم میں اس درجے کے انسان تھے کہ عرب میں اسلام سے پہلے بھی چار آدمی جو دہات العرب یعنی عرب کے سب سے ذہین ترین انسان مشہور تھے ان میں ان کا شمار تھا چار ذہین ترین انسانوں میں سے ایک تھے انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ایک معاملے میں فیصلہ فرمایا تھا کہ دادی کا حصہ چھٹا ہوگا چھٹا حصہ آپ نے دیا تھا لیکن سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر فیصلہ نہیں کیا بلکہ ان سے پوچھا کہ حل ماں کا غیر رخ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس واقعے کا گواہ ہو اس پر ایک اور صحابی حضرت محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ میں اس کا گواہ ہوں میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا اور واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دلوایا تھا اس پر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور اس وقت سے یہ ایک طے شدہ روایت اور طے شدہ اصول بن گیا کہ دادی کا حصہ بعض حالات میں چھٹا ہوگا اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی سے ملنے کے لیے گئے غالباً حضرت ابو مساشری سے ملنے کے لیے گئے وہاں جا کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا آواز دی کسی نے جواب نہیں دیا دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا آواز نہیں دی تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا پھر آواز نہیں آئی تو انہوں نے کچھ ناخوشی یا ناراضی کا اظہار کیا اس پر اندر سے حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ نے برآمد ہوئے جن کا مکان تھا انہوں نے کہا کہ ناراض ہونے کی وجہ نہیں ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ملنے کے لیے جائے اور تین مرتبہ آواز دینے یا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد وہ شخص جواب نہ دے تو آنے والے کو واپس چلا جانا چاہیے اور اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے یہ آنے والے کا لازمی حق نہیں ہے کہ جب وہ جائے تو جس کے پاس گیا ہے وہ ہر وقت اسے ملنے کے لیے تیار ہو اس کی مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں اس کے آرام کا وقت ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو سکتا ہے جو زیادہ اہم ہو اس پر حضرت موسا شری سے تمہارے فاروق نے کہا کہ یہ بات آپ نے حضور کے حوالے سے کہی ہے کوئی گواہ ہے حضرت موسا شری بڑے سینئر صحابہ میں شمار ہوتے تھے مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ میں نے ایک حدیث بیان کی اور تمہارے فاروق نے قبول نہیں کی لیکن ان کے حکم پر انہوں نے ایک دوسرے صحابی جو اس وقت موجود تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ چلیں حضرت عمر کے دربار میں چل کے گواہی دیں کہ آپ بھی موجود تھے چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور بتایا کہ جب حضور نے یہ بات اشاعت فرمائی تھی میں بھی موجود تھا میں اس کا گواہ ہوں اس پر حضرت ابو مساشری نے شکایت کی واللہ کنت امینا علی حدیث امین اللہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں بڑا امانت دار ہوں اور میں پوری ذمہ داری سے یہ بات بیان کر رہا تھا اس کے باوجود آپ نے گویا میری بات قبول نہیں کی اور ایک گواہ طلب کیا اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اجل یقیناً ایسا ہی ہے میں آپ کو بہت دیانت دار سمجھتا ہوں ولا کننی احبب تو ان لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں مزید تحقیق کر لوں اور مزید اس کی تصدیق کر لوں ایسے ہی ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق نے دوسری گواہی طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ اما انی لم اتہم کا دیکھیے میں نے آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا میں آپ پر تہمت نہیں لگا رہا کہ خدا نخواستہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں ولاکن خشی تو تقبل الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مجھے یہ ڈر ہوا کہ آپ لوگوں کو بار بار احادیث بیان کرنے کرتے دیکھ کر اور ہمیں آسانی سے قبول کرتے دیکھ کر لوگوں میں یہ جرت نہ پیدا ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چاہیں ہر وقت بیان کر دیں لوگوں کو اس طرح کی تربیت دینے کی خاطر کہ جو بات بیان کریں بہت اہتمام اور تحقیق سے بیان کریں اس لیے میں نے آپ سے یہ عرض کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد ہے روایت میں آتا ہے کہ وہ قسم لیا کرتے تھے لوگوں سے جب کوئی بیان کرتا تھا کہ حضور نے یہ حدیث فرمائی تو کہتے قسم کھاؤ کہ تم نے ایسا ہی سنا ہے حالانکہ وہ بھی صحابی ہوتے تھے لیکن دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق حضرت صدیق دوسرے صحابہ پر شک نہیں کر رہے تھے لیکن دوسرے لوگوں کو تربیت دینے کے لیے غیر صحابہ کو اس بات کی مشق کرانے کے لیے کہ ارشاد رسول کی روایت کی کتنی اہمیت ہے وہ ان سے قسم لیا کرتے تھے اس سے گویا اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام کی یہ سنت ہے کہ راویوں کے بارے میں تحقیق کی جائے جب کوئی راوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حتی الامکان جو بھی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں وہ اختیار کی جائیں صحابہ کرام تحریری شہادت قبول نہیں کرتے تھے اس لیے کہ ان کا کہنا تھا کہ الخط تو الخط ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی اب اگر مدینہ منورہ سے خط گیا ہے کوفہ میں کسی صحابی کے نام کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں یہ بات اشاد فرمائی تو کوفے میں بیٹھنے والے کسی صحابی یا تابعی کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ خط مدینہ منورہ میں فلاں صحابی نے بھیجا ہے یا کوفے میں بیٹھ کر کوئی تابی خط لکھے مصر میں کسی کے نام کے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور مجھ سے فلاں صحابی نے بیان کی تو اس کی تصدیق کون کرے گا کہ یہ انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے چونکہ اس میں ایک امکان تھا غلط فہمی کا یا ملاوٹ کا یا کسی الجھن کا اس لیے اس وقت یہ طے کیا گیا کہ کسی تحریری گواہی کی بنیاد پر یعنی مجرد تحریری گواہی کی بنیاد پر کوئی حدیث قبول نہیں کی جائے گی جب تک اس کی تائید میں کوئی زبانی گواہی موجود نہ ہو یا تو کوئی ایسا زبانی گواہ موجود ہو جو جا کے گواہی دے کہ یہ تحریر میرے سامنے فلاں صاحب نے لکھی تھی پھر ان کی گواہی بھی سند میں شامل ہوگی کہ فلاں شخص نے میرے سامنے یہ گواہی دی کہ مثلا فلاں صحابی نے یہ حدیث لکھی اور یہ لکھا کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمائی اس طرح سے تحریری گواہی وہ دونوں مل کر ایک گواہی بن جاتی تھی یہ سلسلہ صحابہ کرام کے زمانے تک جاری رہا اور صحاب کرام نے اس سے زیادہ کسی اہتمام کی ضرورت نہیں سمجھی اس لیے کہ روایت بیان کرنے والے سب صحابی تھے صحابہ ایک دوسرے کو جانتے تھے بڑے بڑے صحابہ جو مدین منورہ میں رہتے تھے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے یا کچھ کوفہ اور دمش جا کے بس گئے تھے وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے ایک ہی برادری ایک ہی خاندان کے لوگ تھے یا تو قبیل قریش سے تعلق تھا یا دوسرے قبائل کے ان لوگوں سے جو مدینہ منورہ میں آ کے بس گئے تھے یا انصار کے ان قبائل سے جن سے آپس میں مواقعات قائم ہو گئی تھی ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے رشتے داریاں قائم ہو گئی تھیں اس لیے وہاں اس شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ روایت بیان کرنے والے واقعی صحابی ہیں کہ نہیں ہیں کوئی غیر صحابی تو صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا اس لیے سوائے اس کے کہ حلفیہ بیان لے لیا جائے یا ایک دوسرے صحابی کی گواہی شامل کر لی جائے یا تحریری بیان ہو تو کسی اور کی گواہی آ جائے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن صحابہ کرام کا ایک وقت مقرر تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت ان کو اٹھایا اور وہ زمانہ تیزی سے آنے لگا کہ وہ آنکھیں ایک ایک کر کے بند ہونے لگیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا دیدار کیا ہوا تھا بڑی تعداد ان حضرات کی آ گئی جو صحابی نہیں تھے وہ تابعی تھے تابعین میں اکثریت غالب ترین اکثریت صحابہ کرام کی تربیت یافتہ لوگوں کی تھی اخلاق اور کردار اور تقوا کے وہ انتہائی بلند معیار پر فائز تھے لیکن ہر تابعی کا وہ معیار نہیں تھا جو صحابہ کے خاص تربیت یافتہ صحابہ کا معیار تھا پھر حافظہ اور ضبط میں بات کو سمجھنے اور محفوظ رکھنے میں ہر شخص کا معیار ایک نہیں ہو سکتا اس لیے اس کا امکان پیدا ہو چلا کہ تابعین میں سے کچھ لوگ کسی بات کو سیاق و سباق میں نہ سمجھ سکیں ایک بات کو کسی اور مفہوم میں بیان کر دیں ایسی مثالیں بھی سامنے آئیں اس لیے سند کا مطالبہ کیا جانے لگا اور کہنے والوں نے یہ کہا کہ الاسناد من الدین کہ اسناد یعنی سند بیان کرنے کا عمل دین کا ایک حصہ ہے اب یہ دین کا ایک حصہ بن گیا اس لیے کہ اسناد کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تصدیق اور تحقیق مشکل تھی اور فقہ اسلامی کا اصول ہے مالا یتیم الواجب اللہ بھی فواجب کہ جس چیز پر کسی واجب کا دار مدار ہو وہ چیز بھی واجب ہو جاتی ہے کوئی چیز فی نفسی واجب نہ ہو لیکن کسی اور واجب پر عمل درامد اس کے بغیر ممکن نہ ہو تو وہ چیز بھی واجب ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل درامد فرض ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جاننا بھی فرض ہے اور جانا نہیں جا سکتا تھا جب تک صنعت کا معاملہ صاف نہ ہو اس لیے اسناد کا عمل دین کا حصہ بن گیا لول الاسناد اگر اسناد نہ ہوتا لقال من منشا ما شاء یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے جو امیر المن الحدیث کہلاتے ہیں کہ اسناد دین کا حصہ ہے اگر اسناد کا عمل نہ ہوتا تو جس کا جو جی چاہتا وہ دین کے بارے میں کہہ دیا کرتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا اس لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اسناد کے عمل کو لازمی قرار دیا گیا اور یہ بات مسلمانوں کی روایت کا حصہ بن گئی کہ جو علمی بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری صنعت کے ساتھ کہی جائے یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجود نہیں بلا استثنا اور بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جاتا ہے کسی اور قوم کی مذہبی یا غیر مذہبی روایت میں نہیں پایا جاتا مسلمانوں کے یہاں نہ صرف علم حدیث میں بلکہ تمام علوم و فنون میں اسناد کی پابندی لازمی سمجھی گئی آپ تفسیر کی پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تفسیر تبری آج ہی جا کے دیکھیں تفسیر تبری میں ہر بات اور تفسیر سے متعلق ہر جملہ پوری سند کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ابن جریر تبری نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا بالآخر یہ بات یا صحابہ کرام تک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یا جہاں تک وہ بیان کرنا چاہیں وہاں تک پہنچتی ہے بغیر حوالے اور بغیر صنعت کے انہوں نے ایک جملہ بھی اپنی کتاب میں نقل نہیں کیا قبری کی تفسیر میں ایک جملہ بھی بغیر صنعت کے نقل نہیں ہوا اللہ ہے کہ ان کی اپنی رائے ہو ایک سے زائد احادیث پہ جہاں وہ تبصرہ کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں وقال ابن جریر اور ابن جریر کا کہنا یہ ہے یا وقل تو یا میں یہ کہتا ہوں یا اقول میں یہ کہتا ہوں وہاں اپنا حوالہ ہے اور جہاں ان کی اپنی رائے نہیں ہے تو مکمل حوالے اور صنعت کے ساتھ بات کہتے ہیں سیرت کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں سیرت کی ساری پرانی کتابوں میں وہ ابن اسحاق کی سیرت ہو جو اب چھپ گئی ہے یا عروا ابن زبیر کی کتاب المغازی ہو حتیٰ کہ واقدی کی جو بہت مسند نہیں مانے جاتے طبقات ابن سعد ہوں ان میں سے ہر واقعے کی پوری سند ہے ایک ایک جملے کی مکمل سند انہوں نے بیان کی ہے حتیٰ کہ ادب شعر بلاغت صرف نحو لغت ان سب کی سندیں موجود ہیں یہ بات کہ ابرا القیس نے کوئی شعر کیا کہا تھا اور کس طرح کہا تھا اس کی بھی پوری سند بیان ہوئی ہے ایک شاعر اور ادیب تھے المفضل الضبی المفضل الضبی انہوں نے عربی شاعری کے بہت سے قصائد جمع کیے اور سال ہا سال اپنی زندگی کے اس کام میں لگائے کہ عرب قبائل میں پھر پھر کے لوگوں سے پرانے اشعار سنیں اور پوری صنعت کے ساتھ اس کو بیان کریں کہ انہوں نے کس سے سنا جس سے سنا اس نے کس سے سنا حالانکہ شعر و ادب میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اگر آپ سے کوئی کہے کہ موجودہ دیوان غالب کی صنعت کیا ہے تو پوچھنے والا بھی سوال کو مزہ کا خیز سمجھے گا اور جس سے پوچھا جائے گا وہ بھی سمجھے گا حالانکہ مرزا غالب زیادہ پرانے نہیں ہیں ڈیڑھ سو پونے دو سو سال پہلے کے ہیں لیکن مرزا غالب کی کوئی صنعت ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ جو مرزا غالب کے نام سے دیوان مشہور ہے یہ واقعی ان کا دیوان ہے کہ نہیں ہے نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا یہ واقعی انہوں نے کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا کسی نے غلط چھاپ دیا اس کا بڑا امکان موجود ہے کسی نے غلط چھاپ دیا ہو کوئی آدمی چشمدید ایسا گواہ موجود نہیں ہے جو یہ کہے کہ مرزا نے میرے سامنے یہ غزل کہی تھی اور پھر انہوں نے آگے بیان کی ہو پھر کسی اور نے بیان کی ہو یہ چیز مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کے پاس موجود نہیں ہے یہ صرف علم حدیث کی دین ہے کہ علم حدیث نے ایک ایسا ذوق پیدا کر دیا مسلمانوں میں کہ انہوں نے نہ صرف دینی علوم بلکہ شعر و ادب بلاغت اور صرف و نحب ان کی ایک ایک واقعے کی ایک ایک قاعدہ کلیہ کی ایک ایک شعر کی ایک ایک ضب المسل کی صنعت کے ساتھ حفاظت کی اور وہ کتابیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں پڑھنے والوں کو بعض اوقات الجھن بھی ہوتی ہے کہ آپ ادب کی کتاب میں تو روانی جب آتی ہے جب مسلسل عبارت ہو ادب کی کتاب میں درمیان میں سندیں آ رہی ہوں تو پڑھنے والے کو الجھن ہوتی ہے لیکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس مواد کے اجتناد اور اتھینٹسٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے صنعت کا التظام وہاں بھی کیا گیا جیسا کہ آپ میں سے ہر ایک کو اندازہ ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سند لمبی ہوتی گئی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے زمانہ جتنا دور ہوگا سند لمبی ہوگی سب سے مختصر سند موتا امام مالک میں ہے جو اکثر و بیشتر دو ہیں امام مالک اور ان کے استاد اور ایک صحابی مالک اور نافع اور ابن عمر حضرت نافع اور عبداللہ عمر دو آدمی ہیں کہیں کہیں موتا امام مالک میں تین راوی آتے ہیں لیکن کم اسی طرح سے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا راویوں کی تعداد بڑھتی گئی سب سے لمبی صنعت بحقی کی ہے جو آخری محدث ہیں چار سو اٹھاون میں ان کی وفات ہوئی ہے فور ففٹی ایٹ میں اس لیے ان کی صنعت لمبی ہوتی ہے کبھی سات نام ہوتے ہیں کبھی آٹھ نام ہوتے ہیں کبھی نو ہوتے ہیں جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو جو علماء رجال تھے جنہوں نے راویوں کے حالات پر کتابیں لکھی انہوں نے راویوں کے طبقات مقرر کیے کہ راویوں کے طبقات کون سے ہیں تاکہ ہر طبقے کے حالات الگ الگ بیان کیے جا سکیں اور یہ پتا چلے کہ کون سا طبقہ کس طبقے کے اساتذہ میں شمار ہوتا ہے اب مثلا اگر غیر محدث کو یہ کہا جائے جو آدمی حدیث کا تعلیم نہ ہو کہ امام بحقی نے امام مالک سے روایت کی وہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مثلا یہ میں فرضی بات کر رہا ہوں اس کو لکھیے نہیں مثلا اگر کوئی یہ بیان کرے تو غیر محدث یا حدیث کے غیر طالب علم کو پتہ نہیں چلے گا حالانکہ امام بحقی کے اور امام مالک کے درمیان کم و بیش چھ واسطے ہوں گے امام بحقی امام مالک سے روایت ہی نہیں کر سکتے امام مالک تو تبا تعبین میں شامل ہے وہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے روایت ہی نہیں کر سکتے صحابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے اس لیے جو حدیث کو جانتا ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ روایت کمزور ہے جو حدیث کو نہیں جانتا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کو نہ امام بحقی کے سن وفات کا پتا ہے نہ امام مالک کے سن وفات کا پتا ہے نہ صحابہ کرام کے دور کا پتا ہے اس لیے سہولت کی خاطر طبقات مقرر کر دیے گئے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے جس میں اندازہ ہو جائے گا کہ صاحب کرام کس دور سے کس دور تک رہے آخری صحابی حضرت محمود ابن لبید جو میرے ہم نام تھے ان کی وفات ایک سو دس ہجری میں ہوئی ہے ایک سو دس ہجری میں ان کی وفات ہوئی وہ آخری صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور صاحب اسلام کے انتقال سے چند مہینے پہلے لائے گئے ان کی عمر چار پانچ سال تھی وہ صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی روایت ان سے نہیں ہے وہ یہ کہ میں بچہ تھا میرے والد یا دادا مجھے لے کے حضور کی خدمت میں آئے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے مجھے گودے بٹھایا اور یہ پانی لے کے اس میں تھوڑا سا خود پیا باقی مجھے دیا اور کھجور تھوڑی سی کھا کے مجھے کھلائی میرے سر پہ ہاتھ پھیرا مجھے دعا دی بس اس کے علاوہ انہیں کوئی روایت ان سے نہیں یہ آخری صحابی ہے جن کے بعد صاحب کرام دنیا سے رخصت ہو گئے پھر کوئی ایسا آدمی روئے زمین پہ نہیں تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اب یہ بات کہ صاحب کرام کا دور کب تک ہے اور بڑے صحابہ کا کب تک ہے درمیانی عمر کے صحابہ کا کب تک ہے سگار صحابہ کا کب تک ہے سگار صحابہ سے مراد وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بچے تھے اور ان کا شمار بچوں میں ہوتا تھا پھر وہ کس عمر میں تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس عمر میں آخری مرتبہ دیکھا یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر محمود ابن لبید کا نام صحابہ میں دکھا دے کہ دیکھیے فی معرفت اللہ صاحب میں لکھا ہوا ہے یہ صحابی تھے اور ان سے کوئی لمبی چوڑی احادیث روایت کر دے تو جو آدمی نہیں جانتا وہ دھوکے میں پڑ سکتا ہے کہ واقعی صحابی تھے اور ان سے یہ بات منسوب ہے لیکن جو جانتا ہے وہ کہے گا کہ باقی سب روایات اگر ان سے منصوبے تو غلط منصوب ہیں اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پانچ چھ سال کی عمر میں دیکھا تھا یہ شاید اس سے بھی کم اور اس ایک واقعے کے علاوہ کوئی روایت ان سے مروی نہیں ہے اس بات کے لیے صحابہ کے طبقات کو جاننا ضروری ہے اس لیے پہلا طبقہ صاحب کرام کا ہے جس پر الگ سے کتابیں موجود ہیں اس کے بعد کبار تابعین کا طبقہ ہے کبار تابعین وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے ابتدائی دور میں یعنی سیدنا صدیق اکبر یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوش و حواس کی حالت میں تھے صحابہ کا زمانہ انہوں نے طویل عرصے تک دیکھا بڑے بڑے صحابہ کرام کی تربیت میں اور تعلیم میں رہے اور احادیث کو بڑے پیمانے پہ انہوں نے صحابہ کرام سے سیکھا جیسے حضرت سعید المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کم و بیش پینتیس چالیس سال صحابہ کرام کا زمانہ دیکھنے کا موقع ملا اور صحابی جلیل حضرت ابو حریرا کے ساتھ انہوں نے پچیس تیس سال گزارے دن رات ان کے ساتھ رہے یہ طبقہ ہے کبار تابعین کا جس کا زمانہ کم و بیش پینسٹھ ستر ہجری میں ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد متوسط تابعین کا زمانہ آتا ہے وہ تابعین جنہوں نے کبار صحابہ کو نہیں دیکھا حضرت صدیق کو حضرت عمر فاروق کو حضرت عثمان غنی کو حضرت ابو ابن الجراح کو نہیں دیکھا لیکن متوسط صحابہ کرام کو دیکھا ان کا زمانہ سن نوے ہجری یا سو ہجری کے لگ بھگ آتا ہے اس کے بعد ان کا زمانہ بھی ختم ہو گیا ان میں حضرت حسن بصری محمد ابن سیرین اور یہ صحابہ ہیں پھر زمانہ آتا ہے سگار تاب ان کا جنہوں نے سگار صحابہ کو دیکھا سگار صحابہ سے مراد وہ صحابہ جو حضور کے زمانے بچے تھے بعد میں جن کی طویل عمر ہوئی سن اسی میں سن نوے میں پچانوے میں انتقال ہوا جن میں حضرت عبداللہ ابن اوفا حضرت انس حضرت زید ابن ثابت یہ صحابہ ہیں جو طویل عرصہ زندہ رہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص عبداللہ ابن عمر ان کو انہوں نے دیکھا یا ان سے روایت کی یہ وہ ہیں جو مثال کے طور پر حضرت ظہری امام مالک کے استاد حضرت قطادہ ابن دعامہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن سے جنہوں نے ان تابعین کو دیکھا اس کے بعد صغار تابعین کا زمانہ آتا ہے وہ صغار تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے روایت نہیں کی لیکن دیکھا ہے اتنے بچے تھے کہ انہوں نے صحاب کرام کو دیکھنے کی سعادت تو حاصل کی لیکن کم سنی کی وجہ سے روایت نہیں کر سکے صحابہ کرام کی کوئی بات ان کو یاد نہیں مثلا امام آمش امام آمش بڑے مشہور محدث ہیں بڑے بڑے محدثین نے ان کی روایات اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں انہوں نے اپنے بچپن میں بعض صحابہ کرام کو دیکھا حج کے موقع پر اس کے علاوہ روایت ان سے ثابت نہیں ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا شمار بھی باختلاف اختلاف روایات یا تو سغار تعبین کی اس دوسری کیٹیگری میں ہے بال اتفاق بعض لوگوں کی تحقیق میں سغار صحابہ کی پہلی کیٹیگری میں ہے جنہوں نے کچھ صحابہ سے روایت بھی کی لیکن انہوں نے دیکھا ضرور ہے وہ اپنے لڑکپن میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے گئے خود بیان کر دیں کہ میری عمر بارہ تیرہ سال تھی مکہ مکرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑا ہجوم لگا ہوا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو دھکا دے کے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ ہجوم کیا ہے انہوں نے کہا کہ صحابی جلیل حضرت مالک حج کے لیے تشریف لائے ہیں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں اپنے والد کی انگلی چھڑا کر ہجوم میں گھسا اور گھس کے میں نے دیکھا تو حضرت انس کھڑے ہوئے تھے اور لوگ ان سے سوالات کر رہے تھے اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی سوال پوچھا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ نہیں پوچھا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات سنی اور آگے نقل کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سنی تو تھی لیکن یاد نہیں رہی لیکن دیکھنا ثابت ہے یہ وہ سگار صحابہ ہیں جو سگار تابین ہیں جو تابین کے سب سے چھوٹے طبقے میں آتے ہیں اس کے بعد اتباع تابین میں یعنی تبا تابین میں سب سے بڑا طبقہ ہے وہ اتباع تابین جنہوں نے بڑے تابین کو دیکھا پھر اسی طرح سے تبا تابین کا طبقہ ہے درمیانہ طبقہ پھر تبا تابین کا سب سے چھوٹا طبقہ جنہوں نے چھوٹے تابعین کو دیکھا مثلا امام شافی اس کے بعد وہ طبقہ جنہوں نے تبا تابعین کو دیکھا ان سے روایت لی پھر وہ طبقہ جنہوں نے متوسطین تبا تابعین کو دیکھا اور آخر میں وہ طبقہ جنہوں نے سب سے آخری عمر میں تبا تابعین جب تھوڑے رہ گئے جب ان کو دیکھا یہ بارہ طبقات ہیں جو روات کے طبقات ہیں بظاہر ان طبقات کی کوئی خاص اہمیت کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے پہ نہیں پڑتی لیکن اس سے مدد مل جاتی ہے اس بات میں کہ کسی راوی کے طبقے کا تعین کیا جا سکے کہ اس کا تعلق کس طبقے سے ہے جب طبقے کا تعین ہو جائے تو زمانے کا تعین آسان ہے جب زمانے کا تعین آسان ہوگا تو پھر یہ بات طے کرنا آسان ہو جائے گا کہ ان تابعی یا ان راوی نے پہلے جس طبقے کے آدمی سے روایت کی ہے وہ روایت ممکن بھی ہے کہ نہیں مثال کے طور پہ اتباع تابعین کے چھوٹے طبقے کا کوئی آدمی تابین کے بڑے طبقے سے روایت کرے تو یہ ممکن نہیں ہے اس لیے فوری طور پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس روایت میں کہیں جھول ہے مثال کے طور پر امام بخاری امام زہری سے روایت کریں تو امام بخاری نے امام زہری کا زمانہ نہیں پایا امام زہری کی وفات ہوئی غالباً ایک سو چوبیس ہجری میں امام بخاری کی ولادت ہوئی ایک سو چورانوے ہجری میں اب ایک سو چورانوے ہجری کی ولادت اور چوبیس میں وفات میں تو ستر اسی سال کا فرق ہے اس لیے ان چیزوں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ روایت میں اگر کہیں جھول ہے تو فوراً اس کا تعین ہو جاتا ہے یہ تو طبقے تھے راویوں کے جس سے گویا زمانی اعتبار سے ایک زمانی حساب سے یا ہسٹوریکل اعتبار سے تعین کیا جا سکتا ہے کہ کسی خاص طبقے کے راوی نے کس زمانے میں وقت گزارا ہوگا اور کس زمانے میں وہ زندہ ہوں گے اس کے بعد بارہ طبقات آتے ہیں راویوں کے یعنی درجے ایک تو ہے نا طبقات کلاسز یا جسے میں نے اردو میں کہا تھا پہلے دن کی پیڑھی ایک پیڑھی پہ دوسری پیڑھی زمانے کے اعتبار سے ایک ہے درجہ ان کے مستند یا غیر مستند ہونے کے لحاظ سے کچھ راوی ہیں جو بڑے اونچے درجے کے ہیں جن کا نام سنتے ہی ہر شخص گردن جھکا دے گا کہ یہ انتہائی اونچے درجے کے راوی ہیں عبداللہ مبارک کا میں کئی بار نام لے چکا ہوں ان کا کہیں نام آئے گا تو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ یہ راوی کس درجے کے ہیں امام بخاری کا نام آئے گا امام ترمیزی کا نام آئے گا احمد بن حنبل کا نام آئے گا لیکن ان کا تعین کیسے ہوگا اس میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں اور صحابت کلحم عدول وہ سب ایک درجے میں ہیں یہ تحقیق تو ہو سکتی ہے کہ فلاں صاحب صحابی ہیں کہ نہیں ہیں لیکن یہ تحقیق ہونے کے بعد کہ وہ صحابی تھے اس کے بعد پھر مزید تحقیق نہیں ہوگی کہ وہ عادل تھے کہ نہیں تھے وہ عادل تھے صحابہ کرام میں بھی یقیناً درجات ہیں اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا کہ جو درجہ حضرت ابو صدیق کا ہے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ بقیہ صحابہ کا نہیں ہے جو درجہ اشرا مبشرہ کا تھا وہ بقیہ صحابہ کا نہیں ہے لیکن علم حدیث کی روایت کی حد تک ان کا درجہ برابر مانا جاتا ہے صحابہ کرام کے بعد جو سب سے اونچا درجہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اس طرح استعمال کی جاتی ہے یا تو الحجہ یا اوسق اوسق یا الحجا یا اتفقو علی جلالت قدر ہی وشا اکثر رجالی کے دعوے میں آتا ہے ابن معین اتفقو علی جلالت تقت ری وشا کہ تمام محدثین ان کے مرتبے کی بلندی پر اور ان کی اعلی شان پر متفق ہے گویا یہ سب سے اونچے درجے کے رابی الفاظ کی میں مثالوں میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی اس لیے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں ہر درجے کے لیے الگ الفاظ ہیں جو لکھی جاتی ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ ان کا درجہ کیا ہے اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے دو تین کے حوالے دوں گا باقی میں چھوڑ دوں گا تیسرا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فکت المتقن متقن کہ یہ سکا راوی ہے قابل اعتماد راوی ٹرسٹ وردی اس کے بعد چوتھا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لابا سبھی کو حرج نہیں یعنی جسے انگریزی میں کہیں گے ناٹ بیڈ لابا سبھی کو حرج نہیں گویا اب یہ کمزوری شروع ہو گئی کمزور تو نہیں ہے لیکن کمزوری سے اوپر جو درجہ ہے اس میں آخری درجے میں ہے اس کے بعد کا درجہ آتا ہے کہ صدوقن ہاں سچی بات کہا کرتے تھے بات صحیح کہتے تھے یعنی گویا ان کی سچائی کے بارے میں تو گواہی ہے لیکن یادداشت اور حافظے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا اس سے اگلا درجہ ہے کہ صدوقن سی الحفظ خود تو سچے تھے نیت کے اعتبار سے لیکن حافظہ برا تھا اس طرح سے ایک ایک کر کے بارہ درجات ہیں جن میں سے آخری چار درجے کمزور اور ضعیف راویوں کے ہیں اور لاسٹ درجہ اس جھوٹے انسان کا ہے اس جھوٹے راوی کا ہے جو جھوٹی احادیث وضع کیا کرتا تھا جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹا راوی تھا جن کے الگ سے تذکرے موجود ہیں یہ جو بارہ درجات یا بارہ طبقات ہیں یہ تقریباً تمام علماء رجال کے متفق علیہ ہیں اور یہ تفصیل حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں دی ہے تقریب التہذیب بظاہر مختصر کتاب ہے ایک جلد میں بھی چھپی ہے دو جلدوں میں بھی چھپی ہے تین جلدوں میں بھی چھپی ہے میرے پاس نسخہ ایک جلد کا ہے لاہور کا چھپا ہوا اس میں ایک جلد میں انہوں نے تمام کتب رجال کا گویا ملخص دے دیا ہے جس سے آپ کو ایک سرسری آئیڈیا ہو جائے گا کہ کسی راوی کی حیثیت کیا ہے لیکن رجال پر مواد کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو ایک پوری لائبریری اس سے تیار ہو سکتی ہے درجنوں جلدوں میں بیس بیس جلدوں میں اور پچیس پچیس جلدوں میں رجال پر کتابیں لکھی گئیں رجال پر کتابیں دوسری صدی ہجری سے لکھی جانی شروع ہو گئی اور تقریباً آٹھویں نویں صدی ہجری تک لکھی گئی اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کو کمپائل کیا یہ کتابیں مختلف انداز اور مختلف سطحوں کی کتابیں ہیں بعض مصنفین وہ ہیں کہ جو بڑے متشدد تھے جن کا معیار بڑا اونچا تھا جیسے بخاری کا معیار یا امام مسلم کا معیار بڑا اونچا تھا انہوں نے جب یہ کتاب لکھی تو بہت اونچے معیار کے ساتھ لوگوں کو جانچا کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑی نرمی سے کام لیا ان کا تصاہل مشہور ہے انہوں نے بعض کمزور راویوں کو بھی صحیح قرار دے دیا کچھ لوگ تھے جو معتدل تھے ابھی اس کی طرف آتے ہیں رجال پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی بعد میں شروع میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ مختلف ایریاز پر الگ الگ کتابیں تھیں مثلا سمرقند کے راویوں پر مثلا دبش کے راویوں پر مثلا کوفے کے راویوں پر مثلا کسی خاص قبیلے کے راویوں پر جیسے جیسے یہ مواد جمع ہوتا گیا زیادہ جامع کتابیں زیادہ مکمل کتابیں سامنے آتی گئیں جن لوگوں نے زیادہ مکمل کام کیا اس میں دو نام بڑے نمایاں ہیں ایک حافظ ابن حجر اسقلانی کا ہے اور ایک امام زہابی کا ہے امام تابی کی چار کتابیں ہیں تذکرت الحفاظ طبقات الحفاظ میزان الاعتدال فی نقد الرجال اور المشتبہ فی اسماء الرجال یہ کتابیں چاروں عام ملتی ہیں اور ان میں سے ہر کتاب کا الگ الگ مقصد ہے ہر کتاب کے قاری اور مستفیدین الگ الگ ہیں مختلف لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے انہوں نے چار کتابیں تیار کی امام نووی جو اپنے زمانے میں بڑے مشہور محدثین میں سے تھے صحیح مسلم کے شارے ہیں ان کی کتاب ریاض الصالحین کا آپ نے نام سنا ہوگا پڑھی بھی ہوگی اربعین نووی مشہور ہے سب سے زیادہ مقبول اربعین وہی ہے انہوں نے علم رجال پر دو کتابیں لکھی تہذیب الاسما اور ایک المبہمات میں رجال الحدیث رجال میں پھر کئی فن پیدا ہوئے زیلی طرح میں بھی آتا ہوں حافظ ابن حجر نے کم و بیش نصف درجن کتابیں لکھی جن کے الگ الگ مقاصد تھے کچھ بطور جامع کتابوں کے کچھ سابقہ کتابوں پر استدراکات کے اور کچھ اپنی کتابوں کی تلخیص اور انڈیکس یا ڈائجسٹ کے طور پر آج کل جو کتابیں مروج ہیں وہ امام صحابی اور حافظ ابن حضر اسخلانی کی کتابیں ہیں اس لیے کہ ان کتابوں کی ترتیب نے ان کتابوں کی خوبصورتی اور جامعیت نے ان کتابوں میں جو مواد ہے اس کے بھرپور ہونے نے بقیہ کتابوں سے لوگوں کو مستغنی کر دیا اگرچہ امام بخاری نے کتابیں لکھی وہ آج موجود ہیں اگرچہ امام ابو حاتم راضی کی کتابیں موجود ہیں امام ابو ذرا راضی کی کتابیں موجود ہیں لیکن وہ سارا مواد حافظ ابن حجر اور علامہ زہابی کے یہاں آ گیا اس لیے اب لوگوں کو براہ راست ان کی کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی اگرچہ وہ دستیاب ہیں تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے ہیں آج کل ایک اچھا کام یہ ہو رہا ہے جس کے بارے میں تفصیل سے آخری خطبے میں عرض کروں گا کہ رجال کا یہ سارا مواد کمپیوٹرائز ہونا شروع ہو گیا ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ چھ لاکھ آدمیوں کے حالات اگر کمپیوٹرائز ہو جائیں اور اس طرح کمپیوٹرائز ہوں کہ اس کا ایک سافٹ ویئر ایسا بن جائے کہ آپ ریٹریو کر سکیں بڑی آسانی کے ساتھ تو بہت آسان یہ کام ہو جائے گا لیکن یہ اتنا لمبا کام ہے اور اتنا مشکل کام ہے کہ جو شخص اس کو بنائے گا وہ ایک تو اتنا بڑا محدث ہو کہ کم از کم پچاس سال اس نے علم رجال کے مطالعے میں لگائے ہوں پھر کمپیوٹر کا اتنا ماہر ہو کہ سافٹ ویئر بنا سکتا ہو جب دونوں میں سے ایک میں بھی مہارت کی کمی ہوگی تو نہیں بنا سکے گا اس لیے اس میں دیر لگ رہی ہے جو حدیث کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کمپیوٹر فضول چیزیں اس میں کیوں وقت ضائع کریں جو کمپیوٹر کے ماہرین ہیں ان کو اتنا وقت نہیں کہ وہ چالیس سال کم از کم پچاس سال حدیث کے مطالعے میں لگائیں ایک دو دن میں یہ آنے کی چیز نہیں اس پہ تو سو پچاس سال آدمی لگائے گا تو پھر یہ چیز آئے گی اس لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے رجال کی ان کتابوں کے ساتھ ساتھ یہ جو کتابیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے ان میں سے یہ ایک درجن کتابوں کا میں نے ذکر کیا بطور مثال کے ان کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں اور ہیں جو براہ راست رجال پر تو نہیں ہے یعنی رجال حدیث پر تو نہیں ہے لیکن حدیث سے ملتے جلتے موضوعات پر ہیں حدیث کا جو فیڈنگ مٹیریل ہے یعنی جس سے علم حدیث سے مدد ملتی ہے یا اس کو علم حدیث سے مدد ملتی ہے اس سے متعلق کتابیں مثال کے طور پر طبقات المفسرین کے نام سے کتابیں ہیں مفسرین مختلف ادوار میں کون کون رہے کس کس نے تفسیر پہ کتابیں لکھی اب بہت سے مفسرین وہ ہیں جو محدثین بھی ہیں مثلا علامہ تبری امام ابن جریر تبری جنہوں نے تفسیر پہ بھی کتاب لکھی ہے وہ بیک وقت حدیث کے عالم بھی ہیں حدیث کی روایات بیان کرتے ہیں یہ جو تفسیری روایات ہیں یہ علم حدیث میں بھی آتی ہیں اس لیے طبقات مفسرین میں جو تذکرے ملیں گے ان میں بہت سے لوگ علم حدیث میں بھی ریلیونٹ ہوں گے طبقات قرہ قرآن پاک کے قرہ کے طبقات ہیں قرآن جو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں لفظ کو اس طرح پڑھا یا اس طرح پڑھا یہ بھی علم حدیث کا حصہ ہے تجوید اور قرآ سے متعلق بہت سی روایات علم حدیث میں شامل ہیں تو طبقات قرہ میں بہت سے لوگ علم حدیث میں ریلیونٹ ہوں گے اسی طرح سے طبقات صوفیہ مثال کے طور پہ تعبین میں بہت سے لوگوں کا بطور صوفیہ کا ذکر ہوتا ہے ہر طبقات صوفیہ کی کتاب میں بعض صحابہ میں حضرت ابو غفاری کا ذکر ہوگا حضرت علی کا ذکر ہوگا جو ترک دنیا میں ذرا نمایاں تھے اب ظاہر ہے تابعین کا ذکر آئے گا جن میں سے بعض نے احادیثی بیان کی حضرت حسن بصری کا ذکر آتا ہے ہر تذکرہ صوفیہ میں وہ بیک وقت محدث بھی تھے تو اس لیے ان طبقاتی کتابوں میں جن میں طبقات قرہ طبقات مفسرین طبقات صوفیہ طبقات ادبا طبقات حکمہ یہ سب شامل ہیں یہ بھی علم رجال کو مواد فراہم کرتے ہیں جزوی طور پر پھر ان کے ساتھ ساتھ فقہ اسلام کے الگ الگ طبقات ہیں طبقات حنفیہ طبقات مالکیہ طبقات شافیہ اب طبقات مالکیہ میں امام مالک کا ذکر ہوگا تو امام مالک کے ذکر کے بغیر کون سا علم رجال مکمل ہوگا ان کا ذکر طبقات مالکیہ میں بھی ہے اور علم حدیث کی ہر کتاب میں ان کا ذکر ہوگا علم حدیث کی کوئی کتاب امام مالک کے تذکرے کے بغیر خالی نہیں ہو سکتی اس سے خالی نہیں ہو سکتی امام اوزائی کا ذکر فقہ کی ہر کتاب میں ہوگا لیکن علم حدیث میں بھی ان کا ذکر ہوگا اس لیے بہت سی چیزیں مشترک ہیں طبقات کی کتابوں میں اور علم رجال کی کتابوں میں پھر ایک اور صنف ہے علم رجال کی کتابوں کی جس کو مشیخہ کہتے ہیں مشیخہ مشیخہ سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں کسی ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ لکھا ہو اس زمانے میں ایک یا دو یا تین یا دس آدمیوں سے لوگ علم حدیث حاصل نہیں کرتے تھے بلکہ ایک ایک آدمی سینکڑوں محدثین سے علم حدیث حاصل کرنے جایا کرتا تھا کیوں ابھی میں ذکر کرتا ہوں اب ایک شخص نے اگر سو آدمیوں سے حدیث سیکھی ہے تو ان سو کا تذکرہ انہوں نے مرتب کیا اس تذکرے کو مشیخہ کہتے تھے اس طرح کے مشیخے بڑی تعداد میں ہیں امام سخاوی جن کا تعلق دسویں صدی ہجری سے تھا جو بڑے محدث تھے اپنے زمانے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے مشیخہ پر جو کتابیں دیکھی وہ ایک ہزار سے زائد ہیں ایک ہزار سے زائد کتابیں تھیں جو مختلف محدثین نے اپنے شیوخ کے بارے میں لکھی یہ ساری کی ساری کتابیں فن رجال کا جز ہیں پھر جیسے جیسے فن رجال پھیلتا گیا فن رجال کی شاخیں بنتی گئیں فن رجال کی ایک شاخ یہ تھی آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں لوگوں کا نام الگ ہوتا ہے لقب الگ ہوتا ہے کنیت الگ ہوتی ہے مثلا امام بخاری کے نام سے تو ہم سب جانتے ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا نام محمد ابن اسماعیل تھا اگر آپ لکھا ہوا دیکھیں کہ وقال محمد ابن اسماعیل تو شاید بہت کم لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اس سے مراد امام بخاری ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی کنیت سے مشہور ہوتے تھے مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عثمان نے یہ فرمایا تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتا نہ چلے کہ میری مراد کیا ہے عبداللہ ابن عثمان حضرت بکر صدیق کا نام تھا اور ان کے والد کا نام ابو قحافہ کا نام عثمان تھا لیکن دونوں باپ بیٹے کنیا سے مشہور ہوئے اور اصل نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہوا اس لیے راویوں میں یہ مسئلہ بڑا پیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی نے ایک جگہ جب حدیث بیان کی تو ایک شاگرد نے کنیت سے اس کو لکھ دیا کہ مجھ سے حد البخاری مثلا مثلاً دوسرے نے لکھ دیا حد سنی محمد ان تیسرے لکھا حد سنی محمد اسماعیل چوتھے نے لکھا کہ حد سنی ابو عبداللہ اب سب ایک ہیں لیکن جو شخص نہیں جانتا کہ امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ تھی مشہور تھے وہ بخاری کے لقب سے نام ان کا محمد تھا والد کا نام اسماعیل تھا محمد ابن اسماعیل کہلاتے تھے تو کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں یہ پتہ چل جائے کہ کس کی کیا کنیت ہے تو یہ فن علم معدہ کہلایا معدہ الرجال یعنی رجال کی وضاحت کرنے والا جس میں ان لوگوں کا تذکرہ جمع کیا گیا جن کا نام کچھ اور ہو لیکن وہ اپنی کنیت سے مشہور ہو یا نام سے مشہور ہو کنیت کچھ اور ہو تو کہیں کنیت اور نام میں فرق کی وجہ سے التباس نہ ہو اس پر بہت سی کتابیں اسی طرح سے ایک خاص صنف یا میدان ہے جس کو کہتے ہیں کہ المختلف والمختلف کتاب المختلف والمختلف اس پر کم از کم ایک درجن کتابیں تو موجود ہیں یعنی ملتے جلتے ناموں کی تحقیق بعض نام ملتے جلتے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے آج کل خود آپ کے یہاں اتنے خواتین بیٹھی ہیں آپ دیکھیں تو آپ میں سے کم و بیش ایک درجن نام مشترک نکلیں گے سریا ایک کا بھی نام ہے دوسرے کا بھی نام ہے تیسرے کا بھی نام ہے محدثین اور راویوں میں اس طرح کے اسمی ہو سکتا تھا اور ہوتا تھا اب یہ بات کہ اگر ایک دور میں ایک سے زائد محمد ابن اسماعیل ہیں تو کون سے محمد ابن اسماعیل مراد ہیں خود صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے کم و بیش ایک درجن صحابہ کرام ہیں ان میں سے مشہور عبادل اربا جو چار مشہور عبداللہ ہیں وہ عبادل اربا کہلاتے ہیں ان عبادل اربا میں راوی بیان کرتا حدثنی عبداللہ مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا اب کون سے عبداللہ نے بیان کیا یہ اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک آپ کو ان میں سے ہر عبداللہ کے شاگردوں کی فیض آپ کے پاس نہ ہو عبداللہ نے مسعود سے قصبے فیض کرنے والے کون کون ہیں ان کے نمایاں ترین شاگرد مثلا علقمہ ہیں علقمہ ان کے مشہور شاگرد ہیں علقمہ کے شاگردوں میں نخلی ہیں حضرت عبداللہ عمر ابن العاص جو ایک اور عبداللہ مشہور تھے ان سے ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں شعیب ابن عبداللہ شعیب ابن عبداللہ سے ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں عمر ابن شعیب اب اگر آپ سے کوئی حدیث بیان کرے کہ مجھ سے ابراہیم نقی نے بیان کیا کہ ابراہیم نقی یہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے عبداللہ سے یہ پوچھا کہ یہ اس طرح ہوا اب آپ کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ اس سے عبداللہ ابن مسعود مراد ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص مراد نہیں ہوں گے ایک پریزمپشن ابتدائی یہ آپ کو قائم ہو جائے گی آسانی سے اور اگر یہ ہو کہ عمر ابن شعیب نے بیان کیا وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہے عبداللہ ابن عباس ایک اور عبداللہ ہیں ان کے شاگردوں کی تعداد مثلا کوئی کہے کہ مجاہد نے بیان کیا مجاہد عبداللہ سے نقل کرتے ہیں مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد میں عبداللہ ابن عباس مراد ہوں گے اس لیے مختلف المختلف کے نام سے جو فن ہے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے صحابہ میں یہ التباس نہیں ہوتا لیکن باقی لوگوں میں ہوتا ہے تعبین میں ز... میں کم تبا تعبین میں اس سے بھی زیادہ اور تبا تعبین کے بعد والے میں اس سے بھی زیادہ جیسے جیسے تعداد بڑھتی جائے گی اس التباس کے امکانات بڑھتے جائیں گے تو اس التباس کو دور کرنے کے لیے کچھ حضرات نے پوری زندگی اس میں لگائی کہ ایسے راویوں کے حالات جمع کریں جن کے نام اور کنیتیں ملتی جلتی ہیں بعض جگہ ایسا ہے کہ والد کا نام اپنا نام والد کا نام دادا کا نام ایک جیسا ہے اب تین ناموں سے بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ ان میں سے کون سے ہیں پھر وہاں کنیا سے پتا چلے گا وہاں وطن کی نسبت سے پتا چلے گا نیسا پوری الکوفی البصری یا استاد سے پتا چلے گا اس پر قدیم ترین کتاب امام دار قطنی کی ہے جو مشہور محدث ہے حضرت خطیب بغدادی جن کا میں نے ذکر کیا تاریخ بغداد ہے ان کی کتابیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ہیں جو الگ الگ کتابوں کے راویوں پر ہیں مثلا صحیح بخاری میں جتنے راوی آئے ہیں ان پر الگ سے کتابیں ہیں اسماع رجال صحیح بخاری صحیح بخاری کے جتنے رجال ہیں وہ کون کون ہیں صحیح مسلم کے رجال پر کتابیں ہیں معتا امام مالک کے رجال پر کتابیں ہیں مسند امام احمد کے رجال پر کتابیں ہیں امام ابو داود کی سنن کے رجال پر کتابیں ہیں تقریباً حدیث کی بنیادی کتابوں کے رجال پر الگ الگ کتابیں موجود ہیں جن میں وہ سارا مواد یکجا مل جاتا ہے اس میں تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے اب اگر ساری رجالی کتابیں ایک جگہ ہوتی اور الگ الگ کتابوں کے رجال پر آپ کو مواد نہ ملتا تلاش کرنے میں اب ابو داؤد کا راوی آپ کو معلوم ہے تو رجال ابو داؤد تلاش کر لیں آسانی سے مل جائے گا اسی طرح سے کچھ راوی وہ ہوتے تھے جن کا حافظہ شروع میں اچھا تھا بعد میں عمر زیادہ ہو گئی نوے سال اسی سال سو سال عمر ہوئی حافظہ جواب دے گیا اب کس سن سے حافظہ کمزور ہوا کس سن میں تھوڑا کمزور ہوا کس سن میں زیادہ کمزور ہوا جب تک یہ معلومات نہ ہوں تو یہ تعین دشوار ہے کہ جو روایت ان سے آئی ہے کس دور کی ہے تو اس پر الگ سے کتابیں ہیں امام دا قطنی کی ایک کتاب ہے کتاب من حدث و نسیہ کتاب ان لوگوں کے تذکرے کے بارے میں جنہوں نے پہلے حدیثیں بیان کی اور باتیں بھول گئے ان کی یادداشت جواب دے گئی اس سے یہ معلوم ہو جائے گا وہ سارے نام ایک ساتھ آ جائیں گے جن کی یادداشت آخر میں جواب دے گئی تھی اور سنوں کی تعین کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں سن سے فلاں سن تک ان کا حافظہ ٹھیک تھا فلاں سن میں کمزور ہونا شروع ہوا فلاں سن میں بالکل جواب دے گیا کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے مدلس آپ کو یاد ہوگا مدلس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں راوی نے مس ریپرزنٹیشن کی ہو یا تو جان بوجھ کر یا غلطی سے کہ جس سے سننے والوں نے یہ سمجھا کہ راوی وہ نہیں ہے جس سے انہوں نے روایت لی ہے مثال کے طور پر میں نے مثال ایک فرضی مثال دی تھی کہ مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں کوئی راوی ہے امام مالک کے زمانے میں اور وہ کمزور ہے اب ایک شخص کہیں جا کے کوفے میں یا دمش میں حدیث بیان کر رہے ہیں ایک شخص امام مالک سے براہ راست روایت کرتا ہے ان کو امام مالک سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا اب یہ کہتے ہیں میں نے کمزور آدمی کی بیان کی تو لوگ متنفر ہو جائیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حد سنی الامام العادل الامام الکبیر المدینہ المنورہ مثلا اب سننے والے کا ذہن فوراً امام مالک کی طرف جائے گا حالانکہ امام مالک مراد نہیں ہے کوئی اور مراد ہے اس سے یہ التباس ہو سکتا ہے اس حدیث کو مدلس کہتے ہیں تو مدلسین پر مدلسین پر جو تدریس کرنے والے تھے ان کے پر الگ سے کتابیں موجود ہیں جو مراتب المدلسین اور طبقات المدلسین کہلاتے ہیں بعض اوقات نام کا حوالہ دینے میں بھی ایک بڑی عجیب و غریب لذت معلوم ہوتی ہے حوالہ نہ دینے میں ایک مثال ابھی مجھے یاد ہے میں آپ کا حوالہ دیتا ہوں امام محمد بن حسن شہبانی جو بڑے مشہور محدث ہیں بڑے فقی ہیں امام حنیفہ کے شاگردوں میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں امام حنیفہ کے اشتہادات سارے کے سارے نبے فیصد انہوں نے مرتب کیے آج فقہ نفی امام محمد کی کتابوں کی بنیاد پر قائم ہے امام محمد نے ابتدائی قصبے فیض کیا تھا اپنے گویا جو ہم سبق تھے امام ابو یوسف امام ابو یوسف کی عمر زیادہ تھی امام محمد کی کم تھی جب امام اب کا انتقال ہوا تو امام محمد کی عمر کوئی اٹھارہ انیس سال تھی بقیہ تکمیل انہوں نے امام ابو یوسف سے کی اور چند سال کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے امام مالک سے قصبے فیض کیا امام مالک سے پڑھا انہوں نے اور حدیث کی تکمیل مکہ مکرمہ میں کرنے کے بعد وہ کوفے آ گئے جب وہ کوفہ آئے تو امام ابو یوسف اس وقت چیف جسٹس ہو چکے تھے تو امام محمد کے ان کے درمیان تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی جو انسانوں میں ہو جاتی ہے جس دور میں غلط فہمی ہوئی امام ابو یوسف اور امام محمد کے درمیان تو امام محمد جب کسی روایت میں حوالہ دیتے ہیں تو اس میں پورا احترام ان کا ملحوظ رکھتے ہیں اس غلط فہمی یا بدمزگی کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیتے لیکن جو بیان بیان کرتے ہیں اس سے ان کے اعلی ترین اخلاقی معیار اور اعلیٰ ترین ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ حد سنی من کفی دین ہی امانت ہی مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس کے دید اور امانت پہ مجھے پورا اعتماد ہے ناراضگی کی وجہ سے نام نہیں لکھتے لیکن ناراضگی کے باوجود یہ گواہی دیتے ہیں کہ مجھے ان کے دین اور امانت پہ پورا اعتماد ہے حد سنی من کفی دین ہی امانت ہی حد سنی سکہ حد سن سبت الحجت مجھ سے ایک ایسے راوی نے بیان کیا جو حجت ہے سبت ہے سکا ہے اور معلوم تھا سب کو کہ اس سے امام یوسف مراد ہے اس لیے یہ حدیث مبہم نہیں ہے لیکن اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ اعتماد اور ذمہ داری کتنی غیر معمولی تھی ابھی ایک مثال میں اور اعزاز کرنے والا ہوں جس سے اس ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ راویان حدیث نے کس ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے جو آج ناقابل تصور ہے آخری چیز ایک کتاب علام النساء پر بھی ہے علام النساء سے مراد وہ خواتین جو روایت حدیث میں متعلق رہیں اور ان کا سارا تذکرہ ایک الگ کتاب کی شکل میں جو پانچ جلدوں میں ہے دستیاب ہے بقیہ تذکروں میں بھی ہے ہر کتاب میں رجال کی ہر کتاب میں مرد راویوں کے ساتھ ساتھ خواتین راویوں کا تذکرہ بھی موجود ہے جیسے جیسے یہ مواد سامنے آتا گیا اور چوتھی پانچویں صدی ہجری تک سارا مکمل ہو گیا اب یہ ایکسرسائز کے ان میں سے کس راوی پر کیا اعتراض ہے یا کس راوی پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر الگ کتابیں لکھی جانی شروع ہوئی یہ وہ علم ہے جس کو علم جرح و تعدیل کہتے ہیں جرح کے معنی زخمی کر دینا اور جرح کے معنی بھی زخمی کر دینا لیکن عربی زبان میں زخمی کرنا دو مفہوم میں استعمال ہوتا ہے ایک مفہوم ہے جو فزیکل کسی چھری یا ہتھیار سے زخم لگا دینا جسم پر اس کے لیے عربی زبان میں جرح کا لفظ جیم کے پیش سے استعمال ہوتا ہے ایک زخم لگانا ہے دل پر کہ کوئی بات ایسی کہہ دی دل میں جبتی ہوئی یا دل کو بدمزہ کرتی ہوئی اس کے لیے جرح کا لفظ جیم کا زبر سے استعمال ہوتا ہے ایک شاعر کہتا ہے جراحات السنان راہل تیام ولا التام ما جراح السان کہ جو تلوار کا زخم ہے وہ تو اچھا ہو جاتا ہے لیکن جو زبان کا زخم ہوتا ہے الفاظ کا زخم ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا وہ دیر تک جاری رہتا ہے تو جرح کے معنی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو وہ سنے تو اس کو بری لگے لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس سے مراد یہ ہے کہ حدیث کے کسی راوی کا کوئی ایسا عیب بیان کرنا جس کی وجہ سے وہ عدالت کے مرتبے سے ساقت ہو جائے اور اس کی بیان کردہ روایت ضعیف حدیث شمار ہونے لگے کسی راوی کی کسی ایسی کمزوری کو بیان کرنا جس کی وجہ سے اس راوی کی عدالت ختم ہو جائے یا عدالت کا درجہ کم ہو جائے عدالت کی بحث میں کر چکا ہوں اور اس کی روا... کی بیان کردہ روایت ضعیف حدیث شمار ہونے لگے یہ ہے جرح کی تعریف علامہ ابن اسیر جو ایک اور مشہور محدث ہیں اور لغت حدیث پر ان کی کتاب بڑی مشہور ہے النہایہ فی غریب الحدیث جو پانچ جلدوں میں ہے وہ کہتے ہیں کہ جرح سے مراد وہ وصف ہے کہ جس کی کسی راوی سے جب نسبت کر دی جائے تو اس کا اعتبار گھٹ جائے اور اس کی بات پر عمل کرنا لازمی نہ رہے اس عمل کو جرح کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل ہے تعدیل کا کہ کسی راوی کے بارے میں یہ تحقیق کر کے بتایا جائے کہ یہ راوی عادل ہے یہ راوی ان چار شرائط کو جن میں سے ایک کی تین قسمیں تھیں یعنی سات شرطوں کو پورا کرتا ہے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ یہ راوی مسلمان تھا یہ راوی عادل تھا یعنی ان تمام اخلاقی روحانی خوبیوں اور اچھائیوں کا حامل تھا جو ایک راوی حدیث کے لیے ضروری ہے اس کا حافظہ اچھا تھا اس کا ضبط اچھا تھا اس کی بیان کردہ روایت میں کوئی علت نہیں ہے راستے میں کوئی رکاوٹ کوئی بیچ میں خلا نہیں ہے اور یہ اونچے کردار کا انسان تھا یہ ساری چیز جب تحقیق ہو جائے اس تحقیق کے عمل کو تعدیل کہتے ہیں جرا کے معنی کمزوری بیان کرنا تعدیل کے معنی عدالت بیان کرنا گویا جرا اور عدالت کا اور تعدیل کا آپس میں گہرا تعلق ہے ایک راوی اگر آپ کے مفروضے میں عادل ہے اور آپ نے یہ بتایا کہ یہ راوی جھوٹا ہے تو اس کی عدالت سلب ہو گئی یا آپ نے اس پر یہ کہا کہ جھوٹا تو نہیں ہے لیکن اس پر جھوٹا ہونے کا الزام بعض لوگوں نے لگایا مشکوک ہو گیا یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کر کے پتہ چلایا گیا تو فاسق ہے بعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جس کا کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے شراب پیتا ہے نازب اللہ یا اور اس طرح کی کوئی بات اس نے کی جھوٹی گواہی دی یا کسی بڑی بدت میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے میں اتفاق ہے ایک تو وہ بدعت ہے نا جو اتفاقی نہیں ہے بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں بعض نہیں سمجھتے بعض ایک عمل کو سننے سمجھتے ہیں بعض بدعت سمجھتے ہیں ایسا نہیں ایسے بدعت کے عمل میں میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے میں سب کا اتفاق ہے یا یہ مجھول ہے غیر معلوم ہے پتہ نہیں کہ کون ہے کس زمانے کا ہے کس جگہ اس نے پڑھا ہے استاد کون ہے علم حدیث کس سے حاصل کیا یعنی مجھول الکیفیت ہے مجھول الحال ہے یا ذات تو معلوم ہے کہ فلاں آدمی ہے فلاں کا بیٹا ہے فلاں شہر کا ہے لیکن اس کی صفات کا نہیں معلوم کہ کون آدمی ہے اچھا ہے کہ برا ہے ان میں سے اگر کوئی چیز اس کو کے بارے میں ہو جائے تو اس کی عدالت ختم ہو جاتی ہے اور عدالت ختم ہو جائے گی تو وہ راوی مستند نہیں رہے گا اس لیے گویا تعدیل ختم ہو گئی اب جرا ہو گئی اس عمل کو جرا کہتے ہیں اسی طرح سے ضبط ہے کہ آپ کی تحقیق میں اس کا حافظہ اچھا تھا تحمل کے وقت بھی اور ادا کے وقت بھی اور اخیر تک اچھا رہا تحمل سے لے کر ادا کے وقت تک دونوں وقت اچھا رہا لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا اس کا اس کا حافظہ ختم ہو گیا تھا شروع سے ختم ہو گیا تھا یا بعد میں ختم ہوا پہلے سے خراب تھا بعد میں خراب ہو گیا یہ مسئلہ تحقیق سے ثابت ہوگا یا یہ ہو کہ حافظہ تو ٹھیک تھا لیکن بعض اوقات وہ کنفیوز کر دیا کرتے تھے ایک آدمی اور دوسرے آدمی میں یا ایک بات اور دوسری بات میں یا یہ ثابت ہوا کہ حافظہ تو ٹھیک ہے لیکن جو روایتیں بیان کرتے ہیں وہ عام سقہ مستند راویوں سے مخالف کوئی چیز بیان کرتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی یہ بیان کرے کہ اکثر راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے یا تو یہاں ہاتھ باندھا کرتے تھے کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کچھ نے یہ بیان کیا کہ یہاں باندھا کرتے تھے کچھ نے یہ بیان کیا کہ یہاں باندھا کرتے تھے کچھ نے بیان کیا کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کرتے تھے اب یہ چار روایتیں مستند راویوں کے ذریعے آئی ہیں ان چاروں میں سے یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ بہتر کون سا ہے کچھ کے خیال میں یہاں افضل ہے کچھ کے خیال میں یہاں افضل ہے کچھ کے خیال میں چھوڑنا افضل ہے جو مستند راوی سکا راوی ہے وہ ان چار میں محدود ہیں اب اس کے علاوہ کوئی شخص اور بیان کرے کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ یہاں ہاتھ باندھا کرتے تھے یا ایسے کر کے پڑھا کرتے تھے بالفرض اگر ایسی روایت ہو تو یہ سکاط کے خلاف ہے قابل قبول نہیں ہوگی راوی کا درجہ جو بھی ہو راوی جس درجے کا بھی ہو جو بات اس نے نقل کی ہے وہ سکا راویوں کی متفقہ روایت کے خلاف ہے یہ بھی راوی کی عدالت کو ساقت کر دیتا ہے اور راوی مجرو ہو جاتا ہے اس لیے کہ اگر سچا ہوتا تو ایسی بات کیوں بیان کرتا ہے جو عام طور پہ کسی نے بیان نہیں کی یا اس کے بارے میں یہ ثابت ہو کہ اخیر میں کثرت سے ان کو ایسے کیفیت آنے لگی تھی کہ وہ بات بھول جایا کرتے تھے بڑھاپے میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات حافظہ اچھا ہوتا ہے بعض اوقات آدمی کچھ یاد نہیں رہتا آپ نے بزرگوں میں دیکھا ہوگا اسی نوے سال کی عمر میں کہ پورے پورے ہفتے ایسے گزرتے ہیں کہ یادداشت ٹھیک رہتی ہے بعض اوقات اچانک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا اپنے گھر والوں کو آدمی نہیں پہچانتا تو یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ ان کی یہ کیفیت تھی کہ نہیں تھی بعض اوقات ایک راوی کوئی فحج غلطیاں کرتا ہے اور غلطیاں اس کی ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے سرف نظر نہیں کیا جا سکتا اگر اس طرح کی غلطیاں ثابت ہو جائیں اس کو بھی عدم تعدیل یا جرح قرار دیں گے اور وہ راوی غیر مستند ہو جائے گا مجرو راوی ہو جائے گا یہ ساری کی ساری اہمیت ہے علم اسناد کی اور علم جرح و تعدیل کی حدیث کا بیشتر دار و مدار علم حدیث کے دو بڑے ستون ہیں اس میں بڑا ستون سب سے بڑا مین ستون اگر کسی خیمے کے درمیانے ستون سے مثال دیں تو وہ یہ علم اسناد علم روایت اور علم جرح و تعدیل ہے اسی لیے محدثین کرام نے اس کی طرف زیادہ توجہ دلائی حضرت عبداللہ مبارک کا میں قول بیان کر چکا انہوں نے فرمایا تھا کہ اسناد دین کا ایک حصہ ہے اگر اسناد نہ ہوتا جس کا جو جی چاہتا وہ بیان کر دیا کرتا امام شعبہ عبد الحجاج جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہارون نے کہا تھا کہ وہ پچھوڑ کر اور چھان کے الگ الگ کر دیں گے کھٹا اور کھوٹا اس میں تمہارے چار ہزار حدیثیں گھڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا چنانچہ انہوں نے کھرا اور کھوٹا الگ الگ کر کے ثابت کر دیا اور وہ علم حدیث کے اور جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام تھے امام اوزائی جو فقی بھی ہیں اور محدث بھی ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ کہ علم یعنی علم حدیث اسی وقت زائل ہوگا جب علم اسناد اور علم روایت زائل ہو جائے گا علم روایت اور اسناد کی بقا علم حدیث کی بقا کے مترادف ہے امام مالک نے فرمایا کہ یہ علم تم جو حاصل کرتے ہو یہ سراپا دین ہے لہٰذا اس بات کو یقینی بناؤ کہ تم یہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو مستند راوی سے حاصل کرو غیر مستند راوی سے حاصل نہ کرو مستند غیر مستند کا تعین کیسے ہوگا وہ علم رجال اور جرح و تعدیل سے ہوگا سب سے پہلے جن محدث نے جرح و تعدیل سے کام لیا وہ امام شابی تھے عامر ابن شراحیل الشابی جن کی وفات 104 یا 102 ہجری میں ہوئی اور تعبیر میں ان کا بڑا اونچا درجہ ہے اپنے زمانے کے بڑے فقی اور بڑے محدث تھے انہوں نے سب سے پہلے اس سے کام لینا شروع کیا حضرت محمد ابن سیرین جو تابعین بڑے مشہور ہیں حسن بصری سعید ابن جبیر ابراہیم نقی ان حضرات نے سب سے پہلے اس کام کی بنا ڈالی یہ تابعین میں درمیانے درجے کے تابعین ہیں سعید المسیب کے درجے کے نہیں ہیں ان کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جب صحابہ خال خال رہ گئے تھے اور بیشتر کبار تابعین کا زمانہ تھا ان حضرات نے اس فن کو باقاعدہ استعمال کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے راویوں کی جر و تعدیل سے کام لیا جر و تعدیل کے بارے میں حسن زن سے کام نہیں چلتا محدثین نے کہا کہ جو قرآن پاک میں آیا کہ ان زن لائیو حق شیا اور حسن زن سے کام لو سوئے زن سے کام مت لو ان نباد و زن اسمن انہوں نے کہا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معاملہ ہے یہ دین کی ثقافت اور اتھینٹسٹی کا معاملہ ہے اس میں یہ رسک نہیں لیا جا سکتا کہ ہم گمانی سے کسی کو صحیح سمجھ لیں اور گمانی سے کام لے کر کسی کو سچا سمجھ لیں اس میں تو انتہائی تحقیق سے کام لینا پڑے گا اور ذرہ برابر کسی مداحنت یا کمزوری کی اس میں گنجائش نہیں ہے امام مسلم نے اپنی کتاب کے مقدمے میں صحیح مسلم کے مقدمے میں تفصیل سے اس پہ بات کی ہے ان سے کسی نے کہا کہ آپ جو جرح و تعدیل سے کام لیتی یہ تو غیبت ہے غیبت تو ہوتی ہے اس میں کسی کو کہیں کہ جھوٹا ہے سچا ہے حافظہ جواب دے گیا بھول جاتا ہے لیکن تمام محدثیر اور فقہ نے بال اتفاق یہ قرار دیا کہ یہ وہ غیبت نہیں ہے جو شریعت میں ناجائز یا حرام ہے یہ تو دین کی خاطر لازمی ہے یہ تو دین کی خاطر گواہی دینے والے لوگ ہیں تو اگر گواہ کی چھان پٹک نہ کی جائے جیسے عدالت میں گواہ کی چھان پٹک کی جاتی ہے اسی طرح سے یہ چھان پٹک ان کی کی جائے گی محدثین نے جب گواہوں کی چھان پٹک شروع کی تو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جرو تعدیل کا عمل ہوا کیسے کیسے پتا چلا کہ یہ راوی بھول جاتا ہے یا نہیں بھولتا یہ راوی سچا ہے کہ جھوٹا ہے بظاہر تو یہ کام اب تو بڑا آسان ہے کتابوں میں جا کے دیکھ لیں لیکن لوگوں نے کیسے اس کام کو کیا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیسے کیا وہ یہ کیا کہ کچھ حضرات نے اپنی پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ ان تمام احادیث کو جمع کیا جو ایک سے زائد راویوں سے مروی ہیں مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ نملام العمال و ان نما لک مری مانوا یہ حدیث انہوں نے بیان کی تھی جو ممبر پر میں نے پڑھی تھی صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے خود بیان کیا ممبر میں پھر فلاں سے سنا فلاں سے سنا اس روایت کو بیان کرنے والے ایک اسٹیج پر جا کے بہت سارے حضرات ہو جاتے ہیں اب ان بہت سارے حضرات کے جو شیخ ہیں وہ ایک ہی ہیں فرض کیجئے شیخ الف سے بیس آدمیوں نے اس کو روایت کیا اب ایک محدث یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان بیس راویوں کا درجہ جرح و تعدیل کے میزان میں کیا ہے اب وہ یہ کریں گے کہ ایک ایک آدمی کو جا کے وزٹ کریں گے کوئی مدینے میں ہے کوئی مکے میں ہے کوئی کوفے میں ہے کوئی بسرے میں ہے سفر کریں گے چھ چھ مہینے سفر کر کے پہنچیں گے اور جا کے ان شاگردوں کے شاگرد بن کے بیٹھیں گے ان سے ان حدیثوں کی روایت کریں گے بیس آدمیوں سے روایت کا یہ عمل دس سال میں مکمل ہوگا پچیس سال میں ہوگا تیس سال میں ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے جب یہ مکمل ہو جائے گا پھر وہ ان روایات کو آپس میں ایک دوسرے مقابلہ کر کے دیکھیں گے اگر وہ یہ دیکھیں کہ انیس راویوں کی روایت ایک ہے اور بیسواں راوی مختلف بات کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ بیسویں راوی سے یا تو بھول چوک ہو گئی یا بیسویں راوی کا حافظہ اس میں کام نہیں کرتا تھا یا بیسویں راوی نے ناوز باللہ جان بوجھ کر کوئی چیز ملاوٹ کی ہے تو اگر وہ جو تبدیلی ہے وہ سیریس قسم کی ہے ایسی ہے جس سے اور مفہوم میں فرق پڑتا ہے تو یہ اس راوی کے خلاف جائے گا اس کی عدالت کمزور ہو جائے گی اور اگر اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا صرف لغت یا الفاظ کا فرق ہے تو اس سے اس کے حافظے پر اثر پڑے گا گویا ان کا حافظہ اتنا نہیں تھا ورنہ وہ اس بات جب انیس راوی ایک طرح بیان کر رہے ہیں بیس ایک طرح بیسواں ایک طرح بیان کرتا ہے تو یا تو اس کے حافظے میں کمی ہے یا اس کی نیت میں فطور ہے اگر مانا میں فرق پڑتا ہے تو نیت میں فطور ہے مانا میں فرق نہیں پڑتا تو حافظے میں فطور ہے اب گویا یہ ایک جیسے سائنس میں ہوتا ہے نا کہ یہ ایک ایک مفروضہ ہے کہ ان راوی کی دونوں میں سے ایک چیز میں فطور ہے اب وہ اس راوی کی بقیہ روایات کی تحقیق کریں گے ان راویز کے ساتھ وہ بیٹھ کے وہ دس سال قصب فیض کریں گے پانچ سال کریں گے پانچ سال ان کی ساری احادیث جمع کر کے بعد پھر ان کے جو اساتذہ ہیں ایک ایک کر کے ان کے پاس جائیں گے ان سے ان کو ویریفائی کریں گے اس میں پچیس سال لگیں گے تیس سال لگیں گے اس تیس سال پچیس سال کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ یہ صاحب واقعی حافظے میں کمزور ہیں یا ان کی نیت میں فطور ہے پھر ان کی جرا آئے گی کہ یہ راوی مجروح ہے یہ کام آسان نہیں تھا اس پر نسلیں لوگوں نے لگائیں اور اس طرح سے مختلف روایات کی ویریشن جمع کی ان ویریشنز کو طریق بھی کہتے ہیں وجہ بھی کہتے ہیں اور حدیث بھی کہتے ہیں ایک بات اور یہاں ضمن سن لیجئے کہ یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری نے چھ لاکھ احادیث میں سے یہ کتاب مرتب کی امام احمد نے حنبل نے سات لاکھ احادیث میں سے مرتب کی تو یہ خیال ہوتا ہے کہ صحیح بخاری میں تو دو ہزار کچھ سو ہیں چھبیس سو کے قریب ہیں تو یہ چار لاکھ پانچ لاکھ حدیثیں باقی کہاں گئیں منکرین حدیث بہت اس کو بیان کرتے ہیں کہ جی چار لاکھ حدیثیں تھیں باقی سب جھوٹی قرار دے کے انہوں نے دو ہزار بیان کر دی باقی سب جھوٹی تھی یا امام احمد نے ساڑھے سات لاکھ میں سے تیس ہزار چالیس ہزار بیان کی باقی سب جھوٹی تھی یا تو منکرین حدیث علم حدیث سے واقف نہیں ہے یا بدنیتی سے ایسا کہتے ہیں میں نہیں جانتا اللہ بہتر جانتا ہے جب کوئی محدث یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک لاکھ حدیثیں ہیں ان ایک لاکھ حدیثوں سے ایک لاکھ متن مراد نہیں ہوتے بلکہ یہ جو ویریشن ہوتی ہیں کہ بیس آدمی کے پاس گئے ان سے جا کے سنا تو یہ بیس حدیثیں ہیں ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے بیس حدیثیں حاصل کی وہی ایک روایت بیس اور آدمیوں سے حاصل کی تو وہ کہیں گے میں نے بیس حدیثیں حاصل کی بیس حدیثیں یہ ہو گئی بیس شعبہ کی چالیس ہو گئی حالانکہ ایکچولی وہ اکیس ہوں گی مثال کے طور ممکن ہے چار ہوں ممکن ہے پانچ ہوں بعض بعض روایات ایسی ہیں بعض ارشادات رسول وسلم کے ایسے ہیں کہ اگر ان کے سارے ترخ کو یا ساری روایات اور سندوں کو جمع کیا جائے ترخ کہتے ہیں اس کو طرق کو جمع کیا جائے تو ان کی تعداد کئی کئی سو بنتی ہے یہ جو حدیث ہے بنیاد اس کے سارے ساڑھے ساڑھے سات سات سو سو ہیں ترخ سے یہ روایت آئی ہے اب محدث کہے گا کہ ساڑھے سات سو ترخ میرے پاس ہیں یا ساڑھے سات سو احادیث ہیں لیکن ایکچوئل حدیث ایک ہی ہے تو امام بخاری نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کو کنفرم اور ری کنفرم اور ویریفائی اور ری ویریفائی اور ری ری ری ویریفائی کرنے کے لیے وہ درجنوں آدمیوں کے پاس گئے سینکڑوں انہوں نے استادوں سے جا کے ایک ہی حدیث مختلف سندوں سے حاصل کی ایک دوسرے سے کولیٹ کیا پھر ان میں سے جو بیسٹ سند تھی ان کے پاس اس کو انہوں نے اس کتاب میں نقل کیا ساری روایتیں ساری سندیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر وہ ایک حدیث کی ساری سندیں نقل کرتے تو شاید ساری صحیح بخاری اس ایک امال و بنیاد کی صنعت سے بھر جاتی مقصد نہیں تھا وہ انہوں نے تمام سے تصدیق کر کے ایک جو بیسٹ سند ان کو ملی وہ اس میں نقل کر دی باقی کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی لہٰذا جب امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ میں نے چار لاکھ احادیث میں سے یا پانچ لاکھ احادیث میں سے صحیح بخاری منتخب کی اس کے معنی یہ ہے کہ ایک ایک حدیث کو سینکڑوں مرتبہ ویریفائی کیا درجنوں شیوخ اور درجنوں صحابہ کی روایات کو جمع کیا پھر ان میں جو بیسٹ سند مجھے لگی وہ میں نے اڈاپٹ کر کے یہاں اختیار کر لی اور باقی سندوں کو نظر انداز کر دیا یہ مراد ہوتی ہے اس سے جب حدیث کی تعداد بیان کی جاتی امام یاہیا بن معین جو محدثین کے سب سے اونچے طبقے میں جن کا شمار ہوتا ہے صحابہ کے درجے کے بعد جن محدثین کا درجہ ہے ان میں شامل ہیں یاہیا ابن معین جو اپنے زمانے میں امیر ممن فرحدیس کہلاتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب تک مجھے کوئی حدیث تیس ترک سے نہ مل جائے جب تک تیس سندوں سے میرے پاس نہ آ جائے تو میں اپنے کو یتیم سمجھتا ہوں اس حدیث کے بارے میں یتیم ہوں جس میں تیس یعنی طرق یعنی ترک میرے پاس نہ ہو زیادہ ہوں تو جتنے زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم نے سعید ابراہیم نے سعید جو امام مسلم کے اساتذہ میں ہے امام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں ان سے ایک صاحب ملنے کے لیے گئے ایک محدث اور ان سے کہا کہ حضرت بکر صدیق کی فلاں روایت میں آپ سے سننا چاہتا ہوں آپ کی صنعت کیسے پہنچی گویا یہ ویریفیکیشن اور ری ویریفیکیشن کی ایک قسم تھی تو انہوں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ وہ حضرت بکر صدیق کی جو روایات ہیں اس کی تیئیسویں جلد لے آؤ اب انہوں نے حیرت سے کہا کہ بکر صدیق کے تو ساری روایات ملا کے بیس پچیس سے زیادہ نہیں بنتی تو یہ تیئیسویں والیوم حضرت صدیق کی کہاں سے آ گئی تو نے پوچھا کہ بکر صدیق کے تو ساری روایات مل کے پچیس تیس بنتی ہیں تو تیئیسویں جلد حضرت صدیق کی مرویات کی کہاں سے آئی تو انہوں نے کہا کہ جب تک میرے پاس کسی ایک روایت کے سو ترخ جمع نہ ہو جائیں اس وقت تک میں اس کو مستند نہیں سمجھتا آگے بیان نہیں کرتا تو میں نے حضرت صدیق کی ہر روایت کے سو سو ترخ کم از کم جمع کر کے ایک ایک والیوم میں مرتب کر رکھے ہیں یہ حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تیئیسویں جلد میں ہے ایک ہی حدیث ہے باقی ساری اس کی سندیں ہیں کہ حضرت صدیق سے کس کس نے سنا اس نے کہاں بیان کیا ایک صاحب سن کے کوفہ چلے گئے کوفے میں الگ سند ہے ایک صاحب سن کے بسرا چلے گئے بسرے میں الگ سند ہے اب یہ بزرگ پہلے بسرا گئے وہاں سے وہ سن کے آئے پھر کوفہ گئے اس طرح سے انہوں نے جلدوں میں ان چیزوں کو جمع کیا اس جو کولیشن کا عمل تھا کولیٹ کرنے کا یہ آسان عمل نہیں تھا لیکن اس کے نتیجے میں راویوں کی بھول چوک کا راویوں کی اگر کوئی کمزوری ہے اس کا اندازہ ہو جایا کرتا تھا اس میں سب سے زیادہ جو سخت تھے وہ امام شعبہ ابن الحجاج تھے جن کا میں حوالہ کئی بار دے چکا ہوں جو جن کے بارے میں چھالنے کی بات ہارون رشید نے کہی تھی انہوں نے اپنی زندگی کے کئی اشرے اس کام میں لگائے کتنے اشرے لگائے ہم نہیں جانتے لیکن کئی اشرے اس کام میں لگائے کہ مختلف راویوں سے جو احادیث الگ الگ آئی ہیں ان میں ویریشن کون کون سی ہیں ویریشن کی وجہ کیا ہے کیا حافظے میں کمی ہے یا کسی اور وجہ سے ویریشن ہے پھر انہوں نے انتہائی سختی کے ساتھ ان کا معیار بڑا اونچا تھا انہوں نے اپنے اس معیار سے لوگوں کی جرا و تعدیل کی جرا و تعدیل کے اس عمل میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کھپائی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال لگائے ان کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا ہو جایا کرتا تھا کہ وہ آسانی سے پتہ چلا لیا کرتے تھے کہ اس حدیث میں یہ یہ روایت میں کمزوریاں ہیں الفاظ میں یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے ایک مشہور محدث ہیں اپنے زمانے کے صف اول کے محدثین میں ہیں جو جر و تعدیل کے امام بھی ہیں امام ابو حاتم الرازی ابو حاتم کی ایک رجال پر جر و تعدیل پر کتاب بھی ہے امام ابو حاتم کے پاس ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ حدیث میرے استاد نے بیان کی ہے پوری صنعت بیان کی حدیث بیان کی امام ابو حاتم نے سن کر خاموش بیٹھے رہے پوری حدیث سننے کے بعد کہا کہ اس میں یہ کمزوری ہے یہ کمزوری ہے یہ کمزوری ہے یہ کمزوری ہے فلاں کی روایت فلاں سے ثابت نہیں ہے فلاں کی روایت فلاں سے فلاں واسطے سے فلاں واسطے کے بغیر نہیں ہے کوئی آٹھ دس بارہ کمزوریاں بتائیں اب انہوں نے کہا کہ آپ نے تو چیک کیے بغیر بغیر دیکھے بتا دیا یہ کس بنیاد بتایا ان کو شبہ ہوا ان صاحب کو کہ ہی کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو میری بات پہ شبہ ہے تو امام ابو ذرا راضی جو ایک اور امام تھے وہ بھی اسی درجے کے امام ہیں ان کی بھی کتاب جرو تعدیل پر ہے ان کے پاس چلے جائیں وہ امام ابو ذرا کے پاس گئے ان سے جا کے بیان کی امام ابو ذرا نے سنا اور کوئی کتاب یا حوالہ چیک کیے بغیر زبانی وہی ساری دس بارہ باتیں دوبارہ بتائی جو انہوں نے بتائی اب ان صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی بتایا تھا آپ نے بھی یہ بتایا ہے تو آخر آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں آپ کی دلیل کیا ہے انہوں نے کہا جب تم کسی سنار کے پاس کھوٹا دینار لے کے جاتے ہو اور وہ دیکھ کے ایسے کر کے کہہ دیتا ہے کہ کھوٹا ہے اسے دلیل پوچھتے ہو جیسے سنار کو اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں آپ کو نہیں ہوتا سنار ایک مرتبہ ایسے کرتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ سونا کھڑا ہے کہ کھوٹا ہے محدث کو جو جس کی عمر گزری ہو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کھڑا ہے کھوٹا ہے وہ دیکھ کر اس کا اندازہ کر دیا کرتے تھے وہ حضرات جنہوں نے جر و تعدیل میں اپنا مقام پیدا کیا ان کے نام الگ الگ بیان کیے جائیں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی ان کا اسلوب جر و تعدیل میں کیا ہے اس پہ ہی بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں ان کے نام مختصر صرف برکت کے لیے اللہ تعالی روز قیامت جب ان کا حشر کرے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے گا صرف اس خاطر میں ان کے نام دہرا دیتا ہوں امام سفیان سوری امام مالک امام شعبہ ابن الحجاج لیس ابن سعد سفیان ابن اینا عبداللہ ابن مبارک یاہیا ابن سعید قطان یاہیا ابن سعید دو ہیں ایک یاہیا ابن سعید انصاری ہیں ان کے بعد والے طبقے میں امام دار قطنی یہ حضرات ہیں جو علم حدیث اور جرح و تعدیل کے بڑے بڑے امام ہیں یہ جس کو جرح و تعدیل کے بارے میں جو فیصلہ کرے ان کا متفقہ فیصلہ جر و تعدیل کا فیصلہ ہے ان میں اختلاف ہو تو پھر اس اختلاف کو دور کرنے کے تفصیلی قواعد ہیں جو پھر جر و تعدیل کی تفصیلات میں آتے ہیں جر و تعدیل کے لوگوں نے کتنی دیانتداری سے یہ اس کام کو کیا اس کی دو مثالیں عز کر دیتا ہوں دو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ پہلی مثال میں ہو سکتا ہے کوئی شبہ ہو جائے ایک بزرگ تھے محمد ابن ابی سری جو جر و تعدیل کے بڑے امام تھے انہوں نے اپنے بھائی کے بارے میں کہا ان کے بھائی تھے حسین ابن ابی سری انہوں نے کہا کہ لا تق تبو انحی ف کذاب میرے بھائی سے روایت نہ کریں وہ جھوٹا ہے ممکن ہے کسی کے آئے کہ بھائی سے لڑائی ہو گئی ہوگی مکان کی تقسیم پہ جھگڑا ہو گیا ہوگا باپ کی میراث پہ اختلاف ہو گیا ہوگا کہنے والے کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کے دہر میں یہ خیال آئے اس سے بھی آگے بڑھ کر امام علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد تھے جو امیر ممنین کہلاتے تھے اپنے زمانے میں ان کا کہنا ہے کہ لا نبی فین ابی ضعیف میرے والد کی روایت مت لینا میرے والد ضعیف راوی ہیں اپنے والد کو انہوں نے ضعیف قرار دیا اور ان کو صحیح قرار نہیں دیا باپ کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ میرا باپ علم حدیث کی روح سے ضعیف ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور دنیا میں کسی اور کا خوف اس کو نہ ہو ورنہ ممکن نہیں ہے کوئی آدمی باپ کی زندگی میں یہ کہے کہ میرے باپ کی روایت قابل قبول نہیں اور باپ بھی مسلمان باپ ہو عالم ہو علم حدیث کا استاد اور شارے ہو لوگ اسے حدیث پڑھنے کے لیے جاتے ہوں اس کے بارے میں یہ کہنا آسان نہیں ہے علم حدیث میں جر و تعدیل میں ایک طبقہ ہے جو بڑا متشدد مشہور ہے سخت مشہور ہے وہ ذرا سی بات میں مجرو کر دیتے ہیں راوی کو اور جب کسی کو عادل قرار دیتے ہیں تو بہت مشکل سے عادل قرار دیتے ہیں عادل آسانی سے قرار نہیں دیتے ان میں یاہیا معین اور ابو حاتم راضی جن کا بھی ذکر کیا یہ دو بڑے نمایاں ہیں یاہیا معین اور ابو حاتم راضی کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ کسی کو عادل قرار دے دے تو اس راوی کو دانت سے پکڑ لو فروزو والے ہی بن نواجس جیسے دانت کو آدمی پکڑتا ہے مضبوطی سے اس طرح پکڑ لو اس لیے کہ وہ راوی پھر بہت پکا راوی ہے جب ان جیسے لوگ ان کو عادل قرار دے دیں تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں اچھا یہ اگر کسی کو مجروح قرار دیں تو دیکھو کہ دوسرے لوگ بھی اسے مجروح قرار دے رہے ہیں کہ نہیں اگر دوسرے لوگ مجروح قرار دے رہے ہیں تو پھر ان کی جرا قابل اعتماد ہے اور اگر دوسرے لوگ مجروح قرار نہیں دے رہے اور یہ قرار دے رہے ہیں تو یہ دیکھو کہ ان کی بنیاد کیا ہے اگر بنیاد کوئی ایسی پکی بتا رہے ہیں وجہ بتا رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اور اگر وجہ نہیں بتا رہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کے معیار کی سختی کی وجہ سے کوئی آدمی ان کے پیمانے پہ نہیں اترا ہوگا اب ایسا پیمانہ کہ اپنے باپ کو آدمی کمزور قرار دے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے تو اس لیے اتنے اونچے پیمانے پہ نہیں ناپنا چاہیے لیکن اگر کوئی وجہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کو فلاں کام میں مبتلا دیکھا یا فلاں جگہ غلطی کی یا جان بوجھ کے غلط بیانے کی پھر ٹھیک ہے یہ وہ ہے جس کو جرح غیر مفسر کہتے ہیں جرح غیر مفسر یعنی وہ جرا جس کی تفسیر نہ بیان کی گئی ہو ان حضرات کی جرح غیر مفسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معتبر نہیں ہے جرح مفسر معتبر ہے ایک طبقہ ہے متساہلین کا جو تساہل سے کام لیتے ہیں جو آیا اس کو انہوں نے اپنے پر قیاس کیا اور کہا کہ یہ بھی قابل اعتماد ہے ان کی جرا غیر مفسر معتبر نہیں ہے جرا غیر مفسر معتبر ہے تعدیل غیر مفسر معتبر نہیں ہے جب وہ کسی کو عادل قرار دیں تو وہ معتبر نہیں ہوگی جب تک یہ وجہ نہ بتائیں کہ کیوں وہ عادل قرار دے رہے ہیں یہ ہے امام حاکم امام بحقی اور کسی حد تک امام ترمیزی امام ترمیزی کے یہاں بھی بڑی نرمی ہے اور کئی کمزور راویوں کو انہوں نے عادل قرار دے دیا جو ادروائز دوسرے محققین کی تحقیق میں مجروح تھے ایک رویہ ہے معتدلین کا جو درمیانی اعتدال سے کام لیتے ہیں ان کی دونوں معتبر ہیں جرا بھی اور تعدیل بھی ان میں امام احمد امام بخاری امام ابو ذرا جن کا بھی میں نے ذکر کیا جرا و تعدیل پر جو کتابیں ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے سکہ راویوں پر الگ کتابیں ہیں زعفا پر الگ کتابیں ہیں امام بخاری کی کتاب ہے امام نسائی کی کتاب ہے کتاب و زعفا المتروکین امام دار کی کتاب ہے ابن عدی کی کتاب ہے الکامل زعفا ان سب کتابوں کا مقصد یہ تھا کہ ضعیف راوی ایک جگہ الگ سے ان کی تفصیل بیان کر دی جائے تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو اور جو علم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرنے والے ہیں وہ ان کی تحقیق کر سکیں علم جر و بھی علم رجال کی ایک شاخ ہے اور جس طرح علم رجال ایک بے مثال علم ہے اسی طرح سے علم جرح و تعدیل بھی ایک بے مثال علم ہے ہمارے اسلاف نے دین کو درست انداز میں پہنچانے کے لیے کتنی ایفرٹس کی انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس میں کھپائیں ذہن میں سوال آتا ہے کہ زندگی کی دیگر ذمہ داریاں رزق حلال کا حصول گھریلو خان کی ذمہ داریاں کی ادائیگی کس طرح ہوتی تھی یہ واقعی بہت بنیادی سوال ہے ان کی اس طرح ہوتی تھی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں امام ربیا ابن الرائے ربیعت الرائے ربیا ابن عبد الرحمان ایک بڑے مشہور امام ہیں امام مالک کے استاد ہیں علم حدیث اور علم فقہ دونوں میں بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے انہوں نے بہت دولت اپنے گھر والوں کو دی اور تجارت کی خاطر کسی دوسرے ملک میں چلے گئے وہاں جا کے کوئی حالات ایسے ہوئے کہ واپس نہیں آ سکے وقت پر اور پندرہ بیس سال ان کو واپسی میں لگ گئے جب جا رہے تھے تو ایک ننا نوجوان بچہ چھوڑ کے گئے تھے جو گھر میں رہتا تھا پڑھتا نہیں تھا ان کی اہلیہ نے ان کے جانے کے بعد اس پیسے کو کسی کاروبار میں لگانے کے بجائے یا محفوظ رکھنے کے بجائے بچے کو جگہ جگہ بھیجا مختلف شہروں میں بھیجا وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور اتنا علم حاصل کیا کہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے عالم ہو گئے ربیعت الرائے ان کی رائے اور ذاتی اوپیرین اتنی قابل احترام تھی کہ لوگ دور دور سے سننے کے لیے آیا کرتے تھے اور ان کا لقب بھی ہو گیا ربیعت الرائے ربیع الرحمان مالک کے استاد ہیں بیس پچیس سال کے بعد ان کے شوہر واپس آئے واپس آ کے پرانے زمانے میں دستور تھا سنت بھی ہے کہ جب آدمی سفر سے واپس آئے تو پہلے مسجد میں جائے دو رقع نفر ادا کرے پھر گھر میں واپس آئے صحابہ تابعین کے زمانے میں یہ سنت تھی اب لوگوں نے چھوڑ دی افسوس ہے کہ چھوڑ دی وہ پہلے مسجد میں گئے وہاں مسجد میں جا کے دیکھا کہ بڑا خوبصورت نوجوان صحت مند بیٹھا ہوا ہے اور علم حدیث بیان کر رہا ہے لوگ سن رہے ہیں یہ بڑے امپریس ہوئے کہ بڑا خوبصورت نوجوان بھی ہے عالم فاضل ہے بڑے متاثر ہوئے گھر آئے گھر والوں سے ملے پوچھا بھائی بیٹا کہاں ہے انہوں نے کہا گیا ہوا ہے تھوڑی دیر میں آئے گا کہا اچھا پھر پوچھا کہ بچہ گیا ہوا ہے تھوڑی دیر میں آئے گا اس دوران میں انہوں نے کچھ سوال کیا اپنے پیسے کے بارے میں انہوں نے کہا وہ تو میں نے سب بڑے مفید کاروبار اور بڑی اچھی تجارت میں لگا دیا اسی اسنا میں ان کے والد وہ جو منظر دیکھ کے آئے تھے اس کی کئی بار تعریف کر چکے تھے کہ مسجد میں ایک بڑے نوجوان عالم سبق پڑھا رہے ہیں حدیث کا درس دے رہے ہیں میں تو بڑا خوش ہوا جب انہوں نے حساب پوچھا تھوڑی دیر میں تو پتا چلا گھر میں تو کچھ بھی نہیں سب ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں خرچ ہو گیا نے کہا میں نے ایسے کاروبار میں لگا دیا ہے جو بڑا مفید کاروبار تھا کہ وہ کہاں ہے اس کے اثرات تو کہیں نظر نہیں آ رہے گھر میں تو فخر و فاقے کا منظر نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا وہ آپ ہی کا بیٹا ہے جو وہاں دے رہا ہے وہ ربیہ ہے آپ ہی کا صاحبزادے ہیں میں نے سارا پیسہ ان کی تعلیم پہ خرچ کر دیا تو اس طرح سے خرچ ہوا کرتا تھا لوگ اپنی کمائی پوری عمر بھر کی علم پر خرچ کر دیا کرتے تھے لیکن ایسے حضرات بھی تھے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک سال تجارت کیا کرتے تھے ایک سال علم حدیث کے لیے سفر کیا کرتے تھے کچھ لوگوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بھائی نے کاروبار کیا ایک بھائی کو وقف کر دیا حدیث کی خدمت کے لیے بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ابتدائی دس بارہ سال علم حدیث میں لگائے پھر باقی کاروبار میں لگائے پھر علم حدیث میں لگائے لیکن یہ کام پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا پیسہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی اگر ہم علم حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیں تو حدیث کا علم حاصل کرنے کے ادارے کہاں کہاں موجود ہیں براہ مہربانی مزید علم کے لیے رہنمائی کر دیں علم حدیث کا علم باقاعدہ تو الگ سے پتا نہیں دینی اداروں میں سب جگہ حدیث پڑھائی جاتی ہے بعض جگہ اچھی بعض جگہ کمزور لیکن اس کے لیے آپ کو آٹھ سال پہلے ابتدائی علوم پڑھنے پڑیں گے پھر علم حدیث کا نمبر آئے گا اس لیے آپ عربی سیکھ کے یہاں اور خود ہی پڑھنا شروع کر دیں اور یہ تو عمر بھر کا کام ہے آپ آج سے طے کر لیں جمعرات کو جو آپ اپنے ساتھ کتاب لائے تھے اس کا نام بتا دیں مجھے یاد ہے بڑی کتاب جو تھی وہ سیاہ ستہ چھوں کتابیں ایک والیوم میں شائع کی تھیں ستہ تھی وہ بخاری مسلم ابو داؤ ترمیزی ابن ماجہ اور نسائی بخاری کی احادیث کے عنوانات اور کئی جگہ کو خاص جوڑ نظر نہیں آتا ہے واقعی صحیح ہے مثلا ابو حرا کی حدیث اوسانی خلیلی بسلاسن اس کو بخاری میں دو عنوانات کے تحت بیان کیا گیا ہے جو کہ حدیث میں بیان نہیں کیا گیا یہ بڑی غور و خوض کی بات ہے اس پر الگ سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں امام بخاری جب کوئی عنوان بیان کرتے ہیں تو وہ عنوان بڑی گہری بصیرت پر درارت کرتا ہے بعض اوقات حدیث کے الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی لیکن غور کریں تو حدیث کے الفاظ پر غور کرنے سے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے مثلا میں نے امام بخاری کی صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھی تھی جس کا عنوان امام بخاری نے دیا ہے بابو قول اللہ عز و جل و نادا الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم توزن یہ اس کا عنوان ہے کہ باب اس کے بیان میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفصیل میں کہ ہم روز قیامت ایک برابر کی ترازو رکھیں گے اور اس بیان میں اس اعلان میں لوگوں کے اس قول میں کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے یہ عنوان ہے اور حدیث ہے کہ کلی حبیبتان لسان حبی بطان حبیفتان رحمان حبی فطان عاد السان سقی لطان فل میزان میزان میں بھاری گویا وہ زبان سے نکلنے والا عمل میزان میں بھاری کیسے ہوگا اس کو تولا کیسے جائے گا یہ جو زبان سے نکلا ہے اس قول کو کیسے تولا جائے گا گویا اس کے تولے جانے کی کوئی شکل ہے جب اس کے تولے جانے کی ہے تو امال کے تولے جانے کی بھی ہے امال کے تولے جانے کی بھی ہے تو نے قسط کے معنی معلوم ہو گئے اس طرح سے امام بخاری ان ڈائریکٹلی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے اس پر لوگوں نے الگ الگ سے کتابیں لکھی ہیں اور درجنوں دلجوں میں بعض اوقات بیس بیس جلدوں میں اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ترجمہ الباب پر بخاری کے لاہور میں ایک مشہور محدث تھے مولانا محمد ادریس کاندلوی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحفت القاری فی حل تراجم البخاری جو ابھی تک چھپی نہیں لیکن ان کے صاحبزادگان جن کے پاس وہ کتاب ہے ان کا بیان ہے کہ اگر چھپے گی تو پچیس تیس جلدوں میں آئے گی اس میں صرف بخاری کے عنوانات کی تشریح ہے باقی اصل کتاب کی تشریح نہیں ہے صرف عنوانات کی تشریح ہے ایام بیس کے روزہ رکھنا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اسی عنوان پر حدیث ہے میرا خیال ہے اتنی بات واضح ہو گئی الگ سے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں شب برات کے حوالوں سے لوگوں کے عقائد کو کس طرح درست کریں لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں لڑنا نہیں چاہیے لوگ مشدد ہوتے ہیں ایک مرتبہ اختلاف میں شدت ہو جائے پھر آپ کی کوئی بات نہیں سنتا آپ آہستہ آہستہ نرمی سے بیان کریں جو لوگ کر رہے ہیں شب برات پہ یہ کچھ وہ بھی یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے اب حدیث میں ایکچوئل کسی صحیح حدیث میں تو نہیں آیا اس لیے آہستہ آہستہ ان کو قائل کریں پہلے دن تنقید میں شدت آ گئی تو پھر مناسب نہیں ہوگا حدیث میں سونا چاندی اور پلاٹینم کی انگوٹھیاں مردوں کے لیے استعمال کرنے کا کیا بیان ہے سونے کی انگوٹھی کی ممانعت ہے چاندی کی انگوٹھی اگر کسی مقصد کی خاطر ہو تو جائز ہے اور بقیہ چیزوں کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے حرام نہیں ہے جائز ہے سونے کی انگوٹھی ناجائز ہے کیا ہم حضور کو بانی اسلام کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں تو نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا دین ہے ندین السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہنچانے والے ہیں اس کے داعی ہیں بانی کہنا میرے خیال میں درست نہیں ہے بحقی اور ترمیزی کے حوالے سے شابان کی پندرہویں کی روایت آپ نے بیان کی ہے محدثین میں جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کا کہنا یہ کہ حدیث ضعیف ہے اس لیے اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی لیکن چونکہ حدیث ہے ترمیزی اور بحقی میں آئی ہے اس لیے اگر کوئی لوگ عمل کرتے ہیں تو ان سے زیادہ الجھنا نہیں چاہیے حدیث پر عمل درآمد ہی کر رہے ہیں چاہے ضعیف ہو اور حدیث ضعیف ہو ہے جس میں تحقیق میں اختلاف ہو سکتا ہے ایک محقق کے نزدیک وہ ضعیف ہو دوسرے کے نزدیک حسن لیگئی ہی ہو تیسرے کے نزدیک حسن لیا نہیں ہو اس طرح کا اختلاف ہو سکتا ہے اس لیے اس میں زیادہ سختی سے کام نہیں لینا چاہیے امام بحقی کا مقام بہت اونچا ہے بہت اونچا مقام ہے اتنا اونچا مقام ہے کہ وہ آخری محدث ہیں سلسلہ سند کے ساتھ احادیث بیان کرنے والوں کے لیکن ان کی کتابوں میں بعض ضیاف بھی ہیں بعض کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ موضوعات بھی ہیں اس لیے کسی کی غلطی سے اس کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا غلطی سے مبرہ ایک ذات ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جی کو سوال جواب ہو تو بتا دیجیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس رات بانٹ دیا جاتا ہے ہر ایک مت والا کام اس سے روزے یعنی البرات سے لہت القدر ہی مراد ہے اکثر علماء کے نزدیک شب برات کے متعلق وضاحت کریں بھائی شب برات کرنے دیجئے لوگوں کو آپ سے پوچھے تو آپ بتا دیجئے کہ صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے اس پہ لٹ لے کے نکلنا اور جا کے ٹی وی اور ریڈیو والوں سے لڑنا یہ صحیح نہیں ہے اس سے مسائل بگڑتے ہیں خیالات میں شدت پیدا ہوتی ہے نرمی سے کام لیں تو سختی وہاں کرنی چاہیے جہاں واضح طور پر کوئی چیز دین میں منکر ہو جہاں اختلافی چیزوں وہاں شدت نہیں کرنی چاہیے صاحب کرام میں بھی اختلاف تھا ایک کے نزدیک ایک عمل سنت تھا ایک کے نزدیک بدت تھا ایک صحابی نے بیان کیا کہ اگر آنکھ میں پکی ہوئی کوئی چیز اگر کھائی جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ چیز حضرت عبداللہ نے عباس کے سامنے بیان ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا میں اگر سر میں تیل لگاؤں تو میں وضو کروں کیا اگر میں گرم پانی سے وضو کروں تو دوبارہ وضو کروں انہوں نے کوئی ایسے قبول نہیں کیا تو اگر صحابہ میں اختلاف ہو سکتا ہے اور کوئی ایک دوسرے کے خلاف لٹ لے کے نہیں نکلا تو ہم کیوں نکلیں کہہ رہے دیجیے آپ مسئلہ کو بیان کریں تو آپ تحقیق بیان کر دیں لیکن زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے ایک عالم محدث جو یہ جانتے ہیں کہ جو مجھ سے جھوٹ بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ دو زخم میں بنا لے پھر وہ ضعیف حدیث کیوں بیان کرتے ہیں دیکھیے ضعیف حدیث تو حدیث ایک ایک درجے میں ہے اور محدثین کا کہنا یہ کہ اس کو بیان کرتے ہوئے اس کے ذوف